آ جاؤ فروخ صاحب وغیرہ آ جاؤ الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول وعلى وصحبه للہ دوستو گزشتہ جمعہ المبارک میں ناچیر نے پیر کی ایک بہت بڑی نشانی علامت بیان کی تھی آج پیر جب بیعت لیتا ہے نا مرید اس کی بیعت کرتا ہے تو جو کلمات جو کلام پیر مرید سے ادا کرواتا ہے نا ان کلمات کا خلاصہ یا اجمالن وہ کلمات بتانا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ شرح کرنا چاہتا ہوں اور میری اس سے غرض یہ ہے تو مجھے یہ یقیناً معلوم ہے کہ جتنا آج کل صاحبزادگان اور پیران حضرات بیت لیتے ہیں نا اور پیری مریدی کا انہوں نے سلسلہ چلا رکھا ہے ان کو ان کلمات کا پتہ ہی نہیں ہے یہ جی میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں غرض یہ ہے کہ وہ اتنے نااہل اور نلائق بیٹھے ہیں کہ پوری پیر کے باقی صفات کو جدھر رہے جو کلمات بیعت لینے کے وقت مرید کو کہلوائے جاتے ہیں ان کو ان کلمات کا ہی پتہ نہیں بیعت کا سلسلہ جاری ہے میں شرطیہ کہتا ہوں جہاں کوئی پیر مرید کر رہا ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ حضرت مرید کرتے وقت کیا کہلواتے ہیں مرید سے تو حضرت گورو صاحب اتنا نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں کیا کلمات ہوتے ہیں جو ادا کروا جاتے ہیں مرید سے سمجھ نہیں آئی ہمارے قلندر اقبال جو فرما رہے ہیں کہ دن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کا میں مجاور رہ گئے یا گور کن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے اوساف عالیہ باقی تو جدھر رہے ان میں سے تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے ان خبیصوں کے اندر ہونا ممکن ہی نہیں ہے ان دجالوں کے اندر ان علامہ ان اوساف عالیہ ان صفات عالیہ ان خسائل حمیدہ میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی محال ہے ان کے اندر ہونا لیکن یار انوکھی عجیب بات یہ ہے قابل تعجب بات یہ ہے کہ جو الفاظ جو کلمات بیعت لیتے وقت پیر پڑھاتا ہے ان الکلمات کا پیر کوئی پتہ نہیں ہے وہ پیر کیسے ہے خدو آ کے مرید ہے وہ یہی سمجھتے ہیں بس جی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے چاہے کھوتے کا بچہ ہو چاہے انسان کا چاہے جس طرح کا بھی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے بس اتنا شکار نہیں ہاری بات کی ہر طرف فساد ہی فساد ہے اس فساد میں سے ایک فساد یہ ہے مریدے میں شعور نہیں ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں ہے پہلے میں ان کلمات کو اجمالی طور پر پیش کرتا ہوں کہ جو کلمات پیر بیعت لیتے وقت مرید سے کہلواتا ہے نا اس کے اندر یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں دو باتیں ہونا پہلی ہے تمام گناہوں سے توبہ تمام گناہوں سے توبہ چھوٹے بڑے گناہ تمام گناہوں سے توبہ کرواتا ہے پیر کہ کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی کی طرف ہر گناہ سے توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا کہ پہلے رخ بدلا ہوا ہے دنیا اور شیطانی کی طرف پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے لوٹنا ہے شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ کہ میں پہلے جو زندگی گزار چکا ہوں وہ سب لانتی ہے شیطانی زندگی ہے میں آپ توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف رجوع لاتا ہوں میں شرمندہ ہوں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہے مجھے میں نے کیسے حیوانوں والی زندگی بسر کی اس کے بعد وہ عہد کرتا ہے کہ اگلی زندگی میں حکم مانوں گا اللہ تعالی کا اور رسول اللہ تعالی کا جتنا طاقت رکھ سکوں گا حکم مانوں گا بھائی پچھلی سے توبہ ہو گئی جو باقی رہتی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہے جی میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں گا رسول اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں گا سمجھ نہیں آ رہی تیسرے نمبر پر ہاں تیسری بات دو چیزیں جو ہو جاتی ہیں تیسری چیز ہو جاتی ہے کیا مرشد جس پر جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہا ہوتا ہے یا مرشد میں نہ نا فرمانی کروں گا تیری بیچ معروف کے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بیعت کے الفاظ ویسے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیعت لیتے تھے تو وہ کلمات سے یہ بات قرآن نے بتائے ہیں کہ اس طرح بیت وہاں پر عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے وہ ایک خلافت کی ہوتی ہے جب خلیفہ بنتا ہے نا اسلام میں جب کوئی حاکم مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم جو ہوتا ہے نا جس کو خلیفہ اور امیر المومنین کہا جاتا ہے جب وہ منتخب کیا جاتا ہے تو چند لوگ مسلمان متقی پرہیزگار ارباب حل و عقد جن کو کہتے ہیں وہ مل کر چاہ دو ہوں دس ہوں چار ہوں وہ جمع ہو کر وہ کہہ دیتے ہیں سو ہوں پچاس ہوں وہ کہہ دیتے ہیں انتخاب کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حاکم ہے خلیفہ ہے اس کے بعد جتنا عوام ہوتی ہے ان سے ووٹ نہیں ہوتے عوام سے بیعت ہوتی ہے اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ آ کر جہاں جہاں کوئی بستا رہتا ہے وہ آئے گا اور خلیفہ وقت ممبر رسول پر بیٹھے گا یا جہاں پر بھی بیٹھے گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ ہاتھ کریں گے عہد کریں گے کہ ہم تمہارا حکم مانیں گے جب تک کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے گا ہم تیری بیعت کرتے ہیں ہم ہاتھ نہیں توڑیں گے وہ ہاتھ لیتا ہے اس بات کا سمجھ آ رہی ہے جب لے لیتا ہے تو بس وہ ان کے گلے میں بات ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان سے پتہ چلتا ہے جس نے میرے خلیفہ سے عہد کیا ہوا توڑا اس نے سمجھو محمد سے توڑ لیا سمجھ آ رہی کہ نہیں تو خلافت یہ خلافت کی بیعت ہے اور یہ جو پیری مریدی کی بیعت ہوتی ہے اس کو بیعت ارادت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیات ارادت اس میں صرف گناہ سے توبہ کی جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ تو حکومت وقت کے ساتھ وفاداری سمجھ بات حکومت وقت سے مراد یعنی اللہ رسول کے نائب کی خلیفہ وقت کی وفاداری کا حال اور ساتھ یعنی یہ پختہ کیا جاتا ہے کہ جب تک تم اللہ رسول کے مطابق چلو گے ہم تمہاری بات مانیں گے سمجھ نہیں آئی نظام خلاف خلافت کے لیے جو بیعت ہوتی ہے لیکن یہ جو بیعت ارادت ہوتی ہے نا جو پیر مرید سے لیتا ہے اس بیعت کے اندر صرف توبہ کرائی جاتی ہے اور آگے پچھلے گناہوں سے توبہ اور بعد والی زندگی کے لیے عہد ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ میں اللہ رسول کا حکم مانوں گا فرما برداری کروں گا اس کے حکم پر چلوں گا سمجھ نہیں آ رہی اللہ رسول کے حکم پر چلوں گا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اے پیر صاحب تیری جو بات معروف معروف میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا معروف اسلام میں کہتے ہیں نیکی کو جس کو جس کام کو شریعت نے پسند کیا شریعت نے حکم کیا اس کو معروف کہتے ہیں جس کو ناپسند کیا اس سے روکا وہ منکر ہے اس کو برائی کہتے ہیں وہ معروف ہے نیکی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مرید سے عہد لیتے وقت یہ عہد لیتا ہے کہ حضرت جی جو آپ نیکی کا حکم کریں گے جو خدا رسول کی شریعت کے مطابق آپ مجھے بات کہیں گے وہ میں ماننے کا ماننے کا پابند رہوں گا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں بھائی اب پہلی بات کی وضاحت کرتا ہوں دوسری کی کرتا ہوں اور تیسری کی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مشاعر کے چشت کی نظر کرم سے پہلے نمبر پر توجہ ذرا پہلے نمبر پر گناہوں سے توبہ کہ ماں قبل گزشتہ زندگی میں جو کر چکا ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں وہ غلطی آئندہ نہیں دوہراؤں گا وہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا اب ذہن میں رکھنا ذرا توبہ گناہوں سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے سب سے بڑا کفر گنا سب سے بڑا گنا کفر ہوتا ہے حق القبائر جس کو کہتے ہیں تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گنا کفر ہوتا ہے شرک ہوتا ہے اس کے بعد بدعت ہوتی ہے سیاح بدعت جس کو کہتے ہیں بدعت سیاح بلالت گمراہی جس کو کہتے ہیں کفر کے بعد دوسرا درجہ کبیرہ گنا اس اس کا ہے جو بدعتی بندہ ہوتا ہے بدعت سیاح قید قرض رکھنے والا بندہ یا اس پر عمل کرنے والا بندہ حدیث میں آتا ہے اس کے فرد اور نوافل کچھ قبول نہیں ہوتے پھر ان کے بعد ان دو کے بعد کبیرہ گناہ اور بھی ہیں میں ایک موضوع کے اندر غالباً کچھ حصہ بیان کر چکا ہوں مختلف کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں ایک کتاب بڑی معروف مشہور کتاب اس مسئلے پر بے مثال کتاب جس کے اندر کبیرہ گناہوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بست کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الزواجر عن القبائر ہے الزواجر کتاب اس کے اندر سات سو کبیرہ گناہ شمار کیے گئے ہیں کتنے سات سو کبیرہ گناہ صغیرہ پتہ نہیں کتنے ہیں اس کتاب کے اندر صغیر کا ذکر نہیں صرف کبیرہ گناہوں کا ہے سات سو تک کتنے اب آپ کو معلوم ہے کہ گنا کے لیے گنا سے توبہ کے لیے پہلے علم چاہیے کہ یہ گنا ہے سمجھنا بات کو کیا کہہ رہا ہوں بھائی جب تک آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور پیر صاحب کو علم ہی نہ ہو یہ گنا ہے توبہ وڑے میں کی ہوگی کس سے توبہ ہوگی بھائی پہلے شریعت کے مطابق علم ہو کہ یہ گنا ہے مرید کو اجمالی علم ہے تو پیر کو تفصیلی ہونا چاہیے مرید کے لیے اجمال کافی ہو جائے گا لیکن اتنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر فرض ہے کہ وہ پوچھے یہ گناہ تو کیونکہ یہ جو علم شریعت ہے وہ علم حال ہوتا ہے علم حال ہوتا ہے علم معاملہ ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم پر ضروری ہے تو اس کے متعلق پوچھیں یار یہ گناہ تو نہیں اس وقت تو تفصیل اس وقت ہو جائے گی اس پر فرض لیکن پیر جو ہے ظاہر بات ہے اس کا درجہ تو خواص کا ہے نا حضرت صاحب تو خاص الخاص بنے بیٹھے ہیں وہ عوام میں شامل تھوڑے ہیں جب خاص الخاص ہیں تو حضرت صاحب کو تو فرض ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کبیرہ گناہ کیا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی پہلے نمبر پر علم ہونا چاہیے کہ یہ شریعت میں کیا ہے گناہ ہے دوسرے نمبر پر اعتقاد ہونا چاہیے یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں اگر علم ہے کہ یار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے لیکن وہ اعتقاد نہیں رکھتا وہ سمجھتا ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو تو مرتا تھا کافر بےمان ہے توبہ کیسے کرے گا بھائی یا کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا نہ گمراہ توبہ کر سکتا ہے نہ کافر توبہ کر سکتا جب تک کہ وہ ایک کاند نہیں چھوڑے گا توبہ اس کی کیسے ہوگی توبہ کے لیے ضروری ہے علم ہو علم کے ساتھ اعتقاد ہو اعتقاد کا یہی معنی ہوتا ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں یہ اعتقاد ہے تو اعتقاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے توبہ کے لیے توبہ کے صحیح ہونے کے لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے علم ہونا چاہیے اور اتنا بات یاد رکھنا جب آدمی مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اس وقت اس کا احساس بن جاتا ہے کہ میں اجمالی احساس اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں میں اس کو مان چکا ہوں اب جو حرام ہے وہ حرام ہے جو نجائز ہوگا ان کی شریعت اس کو علم نہیں ہے لیکن اجمالی طور پر وہ اسکار بنا چکا ہے کہ بس میں یہ بات مان چکا ہوں کہ جو وہ لائے ہیں وہ سب حق ہے اب اس کے اندر جو گناہ ہے اس کو بھی وہ مان چکا ہے اندر سے لیکن اتنا بات ہے کہ تفصیل آگے جب ہوگی اس کے سامنے علماء رکھیں گے ہاں بھائی یہ بات حرام ہے یہ گناہ ہے یہ کوفرا ہے یہ فلان ہے اس وقت ضروری ہے کہ انکار نہ کرے اگر نہیں انکار کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا اجمالی ایمان صحیح نہیں ہے جب تفصیل میں آ کر غلط ہو گیا ہے تو اس کا اجمال ایمان ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا یا صحیح القیدہ نہیں ہوگا گمراہ ہوگا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا پھر سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو توبہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے علم ہونا چاہیے میرے خیال ہونا چاہیے کہ یہ واقعی گناہ ہے پھر اس کے بعد اس کے چھوڑنے کا حد کرے اللہ کے ساتھ کہ میں آگے نہیں کروں گا آگے شریعت مطالعہ کے مطابق عمل کروں گا میں جانوروں کی طرح بے لگام نہیں بنوں گا سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ پیچھے جو حیوانات والی زندگی گزار چکا ہوں اس کی معافی دے آگے میں مسلمانوں کی زندگی بسر کروں گا اور پابند رہوں گا تیرے آدم کا اور بے لگام نہیں رہوں گا یہ جب کر لیتا ہے اور دل میں یہ اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے اس وقت توبہ اس کی تمام ہو جاتی اب بات میری اس تفصیل سے شرح سے آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ جب توبہ کرائی جاتی ہے تو کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ اب ذرا بات دیر میں رکھنا میں ان پیروں خبیص پیروں کی ان جوہلا پیروں کی ان قبروں کے مجاوروں کی ان گور کنوں کی آپ کے سامنے حقیقت اور کمزوری رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کا کیا حال ہے ان خدو کا کہ ان کو شریعت متحرہ کے پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت متحرہ میں کون کون سے عمل گناہ ہے ایک علم نہیں اور سنیے ایک کاد ہے تو الٹ جس کو کہتے ہیں جہل مرکب ایک ہوتا ہے بندہ حقیقت سے بے خبر ہو دوسرا اپنی بے خبری کو علم سمجھے تو وہ جہل مرکب ہوتا آتا ہے ایک جہل بسیط ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جہل مرکب پتا نہیں ہے توجہ پتا نہیں ہے کہ مدینہ شریف کراچی کو کہتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے مدینہ کس کو کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے کہ مدینہ شریف ایک مستقل مقدس شہر ہے وہ سمندر کے دوسری طرف ہے اور کراچی اس طرف ہے وہ کراچی اور مدینہ کو ایک سمجھتا ہے اس کو کہتے ہیں جہل بسیط اور اگر وہ سمجھے اپنی اس جہالت کو بھی علم اور کہے مجھے علم ہے کہ وہ واقعی مدینہ ہے کراچی تو اس کو کہیں گے یہ جہل مرکب کا شکار ہے جس کو جہل بسیط ہوتی ہے بیماری پھیلی وہ تو کہتے ہیں بزرگ کا بے علاج ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو بتائیں گے بھائی ذرا آنکھ کھول اللہ کا بندہ کراچی اور ہے مدینہ شریف کو سمجھ جائے گا اچھا وہ یار میں تو غلطی پڑتا لیکن جو لانتی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کراچی میں مدینہ تو وہ کراچی ہی مدینہ ہے اور یہی مجھے علم ہے تم جائے لوگوں تمہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تم تو ایسے مدینہ اس طرف سمجھتے ہو مدینہ تو اسی طرف ہے سمندر کے کنارے پر حیدرآباد کے آگے مدینہ شریف ہے میں آپ اس فدو کا علاج کیسے کرو گے بھائی اس کو کیسے سمجھاؤ گے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام صحمت تسلیم فرماتے ہیں فرمایا میں نے مادر رات اندھے کو آنکھیں دے دی میں نے کوڑ کی بیماری والے کو ٹھیک کر لیا میں نے فل بیری والے کو شفا یاب کر دیا لیکن جو جہل مرکب والا ہے فرمایا اس سے میں آج ہوں اس کو میں ہدایت نہیں دے سکتا اب بات سمجھنا ذرا سکولی پیروں کی بات کر رہا ہوں جو سکول کو ماننے والے ہیں سکول کے ساتھ ہیں ان لائنوں کو ان لائنوں کا مرید ہونا ان لوگوں ان لون لائنوں کا مرید ہونا تسمیہ کہتا ہوں اگر بندہ ان کے مرید ہونے سے ویسے مر جائے تو بہتر ہے اس کو وہ چاہنے مرکب کا شکار ہیں کیونکہ سکولی طبقے دیکھو ہمارے دیسی طبقے اور سکولی طبقے میں یہ فرق ہے اور ملا مفتی اس طبقے وہ جو سکولی مفتی ہے نا ملا ان کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے وہ وہ سمجھتے ہیں وہ بھی فاسق فاجر ہے اور دیسی طبقہ بھی فاسق فاجر ہے ولیتی بھی فاسق ہے اور دیسی بھی فاسق ہے ان لائنوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دیسی اور ولیتی میں یہ فرق ہے کہ دیسی اسلام کو جانتا نہیں ہے اور جو ولیتی ہے وہ اسلام کو مانتا نہیں ہے اسلام کو نہ جاننے سے آدمی جاہل ہوتا ہے بے خبر ہوتا ہے غافل ہوتا ہے اسلام کو نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے کافر اور جاہل میں زمین آسمان کا فرق ہے سمجھ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ ہم دیسی طبقے کو بتاتے ہیں ان کو اسلام کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی وہ آگے سے انکار نہیں کرتے جھگڑتے نہیں ہیں لڑتے نہیں ہیں مارنے پہ نہیں آتے اور وہ کتا طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے اس کو مارو یہ لانتی سکولی طبقہ یہ جنرل کیانی کا بیان کہ جو ہے نا انتہا پسندی اور دہشت گردی کا اس نے فرق بتایا کہ انتہا پسندی یہ ہے کہ اپنی رائے کو حتمی سمجھنا حتمی سمجھنا اور جو ہے نا اپنی رائے کو کیا سمجھنا حتمی سمجھنا یہ ہے انتہا پسندی اور کسی پر مسلط کرنا اس کو کہتے ہیں وہ دہشت گردی اسی وجہ سے یہ سکولی طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دہشت گرد سمجھتا ہے کہ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی رائے تین ان کی رائے تھی تو اس رائے کو اس نے حتمی سمجھا بس یہی ہے اور اس کے آگے جو اس کے خلاف ہوگا وہ کافر ہو جائے گا منکر ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ واجب و قتل ہوگا فلاں جو اکام شریعہ ہیں مرتد کے متعلق اور منکر کے متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ محمد جو تھے وہ حتمی رائے رکھتے تھے رائے اپنی کو حتمی سمجھتے تھے اور جہاد کے ساتھ دوسروں پر وہ اسلام کو مسلط کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے وہ سب سے پہلا دہشت گرد ہے ہاں ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی دین بیان کرتا ہے دن کے چوٹ پر ببان کے دہل مناظرے کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے حقائق کو بیان کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے آؤ لوگوں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرو نہیں تو پھر قبول کرو وہ اسلام سناتا ہے دین سناتا ہے اس پر دہشت گردی کا کیوں پرچا ہوتا ہے بھائی دہشت گردی اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے ایسا شخص کہتا ہے کہ دین بر حق ہے دین کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب کفر ہے اور دین کو ہی دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے تو دہشت گرد بن جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات جب وہ ایسی بات کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے دہشت گرد شمار ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ دین بر حق ہے اور اس کے خلاف ہونا کفر ہے تو کہتے ہیں انتہا پسند ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اس پر چلنا ضروری ہے تو وہ کہتا ہے دہشت گرد ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو بھائی بات یہ ہے کہ فرق سمجھو جہل بسیط والا مسلمان ہوتا ہے لیکن جہل ہوتا ہے جہل مرکب والا کافر ہوتا ہے یہ فرنگی لوگ جو ہے یورپی طبقہ جو ہے سکولی طبقہ جو ہے یہ لانتی اسلام کو مانتا نہیں ہے جو فرنگی انہیں دیا سمجھو ذرا اسلام کی نقیز اسلام کی ضد اسلام کا مخالف نظام جو اسلام کے ساتھ لمحے بھر کے لیے جمع نہیں ہو سکتا نہ اعتقاد میں نہ عمل میں اس لمتی نظام کو یہ اسلام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ترقی یافتہ اسلام ہے وہ جدید اسلام ہے وہ ماڈرن اسلام ہے وہ روشن خیال اسلام ہے وہ لبرل اسلام ہے وہ سیکولر اسلام ہے وہ فلاں یہ لائنوں نے فرنگیوں کے الوانتی تہذیب کو اسلام بنایا ہوا ہے اب بتاؤ یہ جاہل مرکب سے بھی اوپر چلے گئے کتے کے بچے ہیں تو خدا کے بندے وہ منکر ہیں اسلام کی نقیز کو اسلام سمجھتے ہیں ان لائنوں کے پر تو تبلیغ بیکار ہے جو اتنے غلط اعتقاد رکھنے والے ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کارآمد نہ ہو اور وہ کہے میں آجز ہوں ایسے کو مسلمان کرنے سے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بھائی ہم وہاں پر کیا تبلیغ کریں سمجھ نہیں آ رہی بات کی یہ وہ حقیقت ہے جو حضرت صاحب کے سینے میں مبارک میں ہے اور ان کے واسطے سے ہمارے سینے میں ہے یہی امتیاز ہے یہی تمیز ہے یہ جو نہیں کرے گا وہ جاہل ہوگا ملا زمانے تھے جاہل کرام فرماتے ہیں جو اپنے اعلی زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے اب جماعت یہ زمانہ اور پرانا زمانہ ہمارا ادھر اس وقت بھی گنا ہوتے تھے اس وقت بھی گنا ہے فرق ہے اس وقت گنا قلیل تھے اس وقت گناہ کثیر ہیں زیادہ ہیں اس وقت تھوڑے تھے اور اس وقت ایک احتیاط تھا کہ یہ گناہ ہے یہ ہم حرم کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو گناہ گار کہتے تھے لیکن آج لانتی طبقہ سکول یہ سمجھتا اور دیسی طبقے میں بھی یہی احتیاط موجود ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں ہمارا دیسی طبقہ غافل ہے بے خبر ہے جاہل ہے ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہمیں کہتے ہیں یار تمہاری نگاہ میں کوئی مسلمان بھی ہے میں نے کہا تم ملاؤں کو نکال کر باقی سارے بنتے ہیں تم ملاؤں اور سکولی طبقہ جو ہے ان کو نکال کر باقی سارے ہیں کیونکہ اتنا ہے وہ غافل ہے جاہل ہے بے خبر ہے سمجھنی بات کیا رہی ہمارے بزرگان نے دی دیکھو حدیث پاک میں مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک امام حاکم کے المستدرک کے اندر حدیث پاک اپنا فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو آپ یہ حدیث کہہ سکتے ہیں بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا آپ سے پوچھ آپ نے فرمایا یار وقت ایسا ایک آئے گا اس وقت لوگوں کو اسلام سے سوائے کلمہ کے کچھ معلوم نہیں ہوگا اب تو شکر پڑے آپ کو تو کافی کچھ معلوم ہے فرمایا ایسا وقت آئے گا ان کو سوائے کلمہ کے اسلام سے کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی پوچھا گیا حضرت تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کلمے سے فرمایا قیامت کے روز اسی کلمے سے بچ جائیں گے یعنی کیا مطلب کہ جو کافروں کی سزا ہے وہ ان کو نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈو ہی سے بچ جائیں گے ذرا دیکھے خیال کرے جی کیونکہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ذہن جڑا ہے نا وہ مطلب جناب جی کٹن کا کیڑا بادشاہ ہے فوراً اپنی بخشش کٹ کے بہ اندر تو انہیں چ یعنی اگر وہ بے وقوف لوگ ہاں، کہ اگر بیان کیتا جائے نا کہ جہنم دے اندر بھائی ایک ہزار دے ایک بندہ جنت جائے گا نو سو ننانوے دوزخ جان گے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ ہاں۔ وہ جڑا ایک باہر رکھا جائے نا یعنی اپنے آپ دوسرے پاسے سے ایسا شمار کرنا ہی نہیں سادہ اللہ میں اقبال فرماندا ہے وہ فرماندا ہے یار وہ بندہ نہ دوزخ جاندا ہے نہ آپ نو جاندا ہے جڑا یہ سمجھے دوزخ کسے واسطے بنی ہے جو سمجھے کہ دوزخ میرے لیے ہے وہ نفس کو وہی جانتا ہے اور دوزخ کو بھی وہی جانتا ہے اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دوزخ ہمارے لیے اور ہم دوزخ کے لیے بس وہ تو دوزخ سامنے سامنے ہے بس ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے امام سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور آگ لگ گئی گھر کو آپ نماز میں مصروف رہے بحال ہی نماز میں مصروف رہے بحال ہی نماز میں مصروف رہے جب سلام فرمایا اور نماز سے فارغ ہوئے پوچھا حضور آپ کو علم نہیں ہو سکتا فرمایا یار میں اس وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے تصور میں میں گم تھا اس ہاتھ کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا امام ضال اللہ اس دوزخ کے تصور میں گم ہے اور آ جائے کہ ہم کتے ہیں دوزخ کے کہ ہم جنت کے تصور میں گم ہیں کہ جنت ہمارے لیے اور ہم جنت کے لیے ہیں دوزخ شبیرہ مراسی ہے تو یہی بھوکتا ہے آج کا جو ملا دیکھو یہی بھوکتا ہے ہاں جی آج کا ناخون ہے تو یہی بھوکتا ہے کتنا عجیب یار بات ہے کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے مسلمان میں اور ہم میں مسلمان وہ ہے کہ امام زین العابدین جیسا مسلمان ہے وہ سما وہ کہتا ہے میں اس دو زخم کے تصور میں گم ہوں مجھے اس دنیا کے آگ کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا اور ایک کام ہے کہ اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتے ہیں ہمارے دوست کی ہونے کے لیے یہی نشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور ان کے جنتی ہونے کی یہی پہچان تھی کہ وہ اپنے آپ کو دوستی سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہی وہ مانا ہے جو حدیث پاک میں آیا من کالا آنا فل جنا فاوا فنار جو کہ میں جنتی ہوں وہ دوستی ہے من جو آنا کہے میں پکا دوستی ہوں فرمایا بھی کی ہوں ڈرنا ہے گمان رکھنا ہے ڈر خوف رکھنا ہے کہ دو میں جاؤں گا میرے کرتوت تو ایسے ہیں اگر بچا دے وہ رحمان ہے اگر حتمی فیصلہ کر لے تو اللہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ پر فیصلہ دے دیا اپنے دوستیوں نے کا تو فیصلہ دینا اللہ پر اللہ کو پابند بنانا ہے اپنی رائے کا تو یہ خود کبیرہ گنا ہے اس کی وجہ سے وہ دولت چلا جائے گا سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں اتنا باریک مسئلہ بتا رہا ہوں اتنا باریک بات ہے کتنے جوہلا لوگ ہیں ایمان سے شیطانی لوگ ہیں تو آپ پتا بات سمجھ آ گئی نا کہ ولیتی مجرم اور دیسی گناگار میں کیا فرق ہے ولیتی گناگار کافر ہے منافق ہے اور دیسی گناگار جاہل ہے اور گناہ گار ہے فاسق فاجر ہے اس کو کافر کہنا ہے اس کو فاسق کہنا ہے وہ زنا کو شراب کو جوئے کو ہر برائی کو اپنے لیے حق سمجھتے ہیں ترقی سمجھتے ہیں اگر ایک دیسی عورت پہ پردہ ہے وہ سمجھتی ہے میں گناہ گار ہوں بے پردہ ہوں پردہ اچھی چیز ہے جی اگر ولیسن سکولر بے پردہ ہے تو وہ تو کہتی ہے یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے یہ تو ظلم ہے آپ آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں نا دلچ ہونا چاہیے اچھا خیر تو اس کا مطلب یہ نکلا ساری گفتگو کا یہ جو اب توبہ کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے علم ہونا چاہیے اعتقاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے یہ گناہ کا اب پیر خنزیر کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے اب ایک ہے علم نہ علم نہ ہونا ذرا بات لیکن وہ جاہل مرکب کا شکار ہے وہ یہ سکولی پیر ہے یہ جو اسلام میں کفر یا گناہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں یہ لانتی ان کو وہی ملتی دین ہے اس کو ترقی سمجھتے ہیں اب ایسا خنزیر پیر جو ہے وہ توبہ کرے وہ تو خود توبہ نہیں کر سکتا مرید کو کیسے کروا سکتا کس وقت سے وہ توبہ کرے گا میاں شیر ربانی کی طرح سکول کو حرام سمجھتا ہو سکول کو کفر سمجھتا ہو ووٹوں کو حرام سمجھتا ہو ووٹوں کو کفر سمجھتا ہو ہے جی، ٹی وی چکلے کو حرام پہ بغیر سمجھتا ہو اور جناب جی پھر جتنے یہ گنا یورپی ہیں یا دیسی ہیں ہر طرح کے گناہ جو معاشرے میں چل رہے ہیں ان سب کو کفر اور گناہ اور حرام سمجھتا ہو پھر ہی اس سے ممکن ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہوگا اور جب بھی مرید کا ہاتھ پکڑے گا تو اس کو توبہ کرائے گا جب خنزیر وہ خود حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا وہ ترقی سمجھ رہا ہے ماشاء اللہ جی میں پیر صاحب ہے پی اے بنا ہوا ہے پیر صاحب ہے میں نے بنا ہوا ہے ناظم بنا ہوا ہے پیر صاحب کے گھر میں ٹی وی ہے جی ماشاء اللہ وقت کی ضرورت ہے دیکھو اب زمانہ کدھر جا رہا ہے جی اولاد کی طرح خوشکم و علی کم نارا خنزیر پیر اللہ کا فرمان ہے جل شاہ نو کا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن جس کا ایندھن رقو الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہیں اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آل کو بچاؤ اس خنزیر نے اپنی اولاد کو یورپ کے آگ یورپ کی آگ میں ڈالا ہوا ہے یورپ کے آگ میں ڈالا ہوا ہے وہ کیسے بھائی کس کو بچا رہا اپنی اولاد کا اس نے ہاتھ کدھر وہ کو پی گیا وہ تو مجرم ہے خود گنا ہے ایمان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے جو پیر ہیں یہ مرید ہونے کے قابل نہیں ہے جو شیخ کامل ہوگا ان کا ہاتھ پکڑنا گوارا نہیں کرے گا اگر میاں شیر اور پانی جیسا مرشد کامل ہو ان لائنوں کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرے گا سر سب کبھی ہے اس پیر سب مجھ کو بتاؤ کوئی گنجا پارٹی میں ہے کوئی پیپل پارٹی میں ہے کوئی شیطان خان پارٹی میں میں کہتا ہوں یہ لائن اپنے یہ خود مرید ان خنزیروں کے ہیں یہ ان لا دین لا مذہب لوگوں کے مرید ہیں یہ پیر گائے تھے لو شیخ ماں لوڑ فرنگی را مرید گرچ گویا دس مقام با جدید ہمارا علامہ اقبال کہتا ہے یہ ہمارے پیر جو آج کے اور بولا یہ انگریز کے مرید ہیں شیخ شیخمان لوڑتے فرنگی لوڑ لاڈ کو کہتے لاڈ فرنگی لاڈ کے جو مرید ہیں گھر گویا یا مقام مکہ با جدید باتیں با جدید مستانی کی کرتے ہیں اقبال کہہ رہا ہے یار کمال ہو گئی اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ بیٹھتا ہے پیر خنزیر بات با جدید مستانی کی کرتا ہے اور مرید کس کا ہے یہ جدید یہ جدید پیر مرید کس کا ہے انگریز کا مرید انگریز کا ہے باتیں کس کی کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح کے پرندے کو پریشان ہو تو پرندے کی بولی جو ان کو اس کو پنسایا جاتا ہے اسی طرح وہ باج جدید کی کی باتیں کر کے ہاں جی وہ جدید تمہیں پھنسانا چاہتا ہوتا ہے اگر وہ خیر اگر مرید اتنا ہی فدو ہو جائے نا تو پھر وہ انگریزوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اگر وہ دیکھ لینا کہ یہ فدو ہیں اور یہ بالکل آپ جدید کی بھی ضرورت ہاں ان کے سامنے جدید کی تعریف کرو پھر بھی یہ مرید ہے سمجھ نہیں تو بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات جو پیر مرید سے آد لیتا ہے آد لیتے وقت بیت لیتے وقت پہلی بات جو کرتا ہے پیر آج کا لانتی اس کا اہل نہیں ہے پہلی بات ہی جب اس میں نہیں ہے تو مرید کیسے ہوتے ہیں یار دنیا اور دوسری بات ہے آگے اللہ رسول کا حکم مانوں گا کا جتنا طاقت رکھ سکوں گا اللہ جال اللہ کا حکم مانوں گا جل شانو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا اگلی زندگی میں توجہ اور مرید کیا پیر اور کیا لیتے ہیں وہ یہ بات کرواتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ابھی کہنا کیا وہ صرف یہ کہتے ہیں ہاں جو ہم کہیں گے مانے کا جو ہم کہیں گے اگر نہ مانی تو تم گستاخ ہے تم تو کافر ہو کر مر جائے گا تم بیمان ہو کر مرے گا تمہارا فرض بنتا ہے بس وہ لانسی بت یہ بت یہ بت ہے یہ بت ہے خنزیر یہ اسنام ہے یہ ارباب من دون اللہ ہے سمجھو ذرا پیر کا حق بنتا ہے وہ اپنی پوجا پاٹ نہ کروائے وہ مرید کو کہا ہے کہ تم نے اللہ رسول کا حکم ماننا ہے میرا اس وقت ماننا ہے تیسری جو بات تھی کہ میرا اس وقت ماننا ہے میں تیری نافرمانی فرمانی نہ کروں گا بیچ ماروں کیا مطلب کہ جو تیری بات خدا رسول کی شریعت کے مطابق ہوگی وہ مانوں سمجھ نہیں آ یہاں پر ایک ہاں تو حکم اب دیکھو یار خنزیر جب انگریزی سیاست میں آئے تو وہ خود حکم انگریز کا مان رہا ہے لانتی تمہیں کیسے کرے گا مرید کر کے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ حضور کا حکم مانو وہ کتا خنزیر ہے ہوا ہے لیکن ایک لانت اس قوم کے اندر آ چکی ہے صاحبزادگی کی ایک لانت ہے یہودیوں کی طرف سے آئی ہے کس کی صاحبزادگی ارے صاحبزادگی کا کیا معنی یہ جی ماشاء اللہ یہ دربار والے کا پیر و یہ بزرگ کا یہ اللہ والے کا بیٹا ہے لہذا ہمارے لیے یہ اللہ والا ہے ہم مرید ہوتے چلے جائیں گے اب اس کا جو بیٹا ہوگا اس کے بھی مرید ہے اس کا آگے جو بیٹا ہوگا وہ چاہے کتا بھی نکلے تو ہم اس کے بھی مرید ہو جائیں گے کتے کئی ایسے کہتے ہیں کتے سید کا پھر جی جے ہو جا مرضی اچھی ڈگ پائے سید ہی رہندا چل سمجھا جی آ مشہور گل سیت وہ ہی نالی ڈگ پے میں جی ہیرا ہے کوئی شک لیکن اس ہیرے کو اٹھا کر لانتی اگر جیب میں لگا ڈال لے کپڑے پر لگا دے تو نماز کے قریب نہیں ہو سکتا ہیرے کو دھونا پڑے گا پھر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اسی طرح سید اگر گناہوں میں آتا ہے تو اس سے دور ہو جا تیرے ساتھ لگے گا تجھے پلیت کر دے گا پہلے اس کو شریعت کے پانی سے دھو دے پھر اس کا اس کا تابے دار بنا کیسے خود لوگ ہیں جی پیر میر علی شاہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں بات کو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی حضور سید اگر برا بن جائے تو فرمایا بس جیسا بھی ہو تم اس کے مرید بن جاؤ جھوٹ ہے کل صاحب ہمارے پیر پر جھوٹ بولتے ہو سے شرم نہیں آتی ہمارا پیر اتنا تھا کیا حضرت امام زین اللہ فرما رہے ہیں لوگ ان سے عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں فرمایا جب تک شریعت پر چلیں تو محبت کرو جب دین کے خلاف ہو جائے تو ہم سے دور ہو جائے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہیرا ہیں ہم ہیرے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم شریعت کے خلاف چلیں گے تو سمجھو ہیرا لالی میں گر گیا جب لالی میں گر گیا پلیت ہو گیا جب پلیت ہو گیا تو پلیتی سے دور ہونا پڑتا ہے نہیں ہونا سر ایمان سے بتاؤ بزرگ قرآن میں ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت نماز کے قریب نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں ہو سکتا اور ساری پلیدی کی حالت میں وہ نماز کے قریب آ رہا ہے یا ہونی چاہیے سمجھ نہیں آ رہی یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ذہن میں آ رہی تھی میرے جناب کہ ہاں؟ وہی وہی وہ لوگ تو کفار ہیں نا مرتدین ہے جیسے وہ نوری بوری ایک لانتی گزرا ہے نوری بوری ہاں، بدھو کو ہاں۔ اتنا بدھو قوم ہے پیر کچے نکال کر بیٹھا ہوا تو کچے چومنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں اس چکے میں بھی ہوگا لاکھ ایسی کتی قوم پر ہے یہ رسول اللہ کی امت ہے شرم نہیں آتی ایسا خدو بغیرت کا بچہ رسول کا امتی نہیں ہو سکتا اب بتاؤ وہ نوری بوری جو ہے اس کا دربار دیکھو کتنا بڑا ہوا بلند میں تو حیران ہو گیر وہ ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے اور سکولی کتوں کا کام ہوتا ہے یہ ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ اسلام کے قاتل دشمن ہوتے ہیں بینک کے اس وجہ سے انہوں نے ایسے لوگوں کو اٹھانا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو وہ یعنی ترقی دیتے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر تشہیر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اس کا موبائل میں بھرا ہوا ہے اور جیڑا کمال نہ پاوے کی آدھا کٹ کے جڑا گل کرتا ہے پھر پورا سنا جیڑا جہاں کمال نہ پاوے وہ بہن چوی ماں نو پھر وہ کے چنگے لگتے ہیں خیر گل سمجھو کی گل کر رہا سا میں گل کی کر رہا سا خود ہو گیا بوری بوری گال کروں ہاں صاحبزادگی کی ایک لانت آ گئی ہے وہ سید کی بات ہو رہی تھی وہ ہیرے والی وہ تو سمجھ آ گئی ہے نا لیکن سنو بھائی بات سنو بات سنو ایک بات بتاتا ہوں اگر ہیرے کو کشتا کر لیا جائے تو پھر ہیرا نہیں رہتا سمجھنی بات کی آ رہی شاہ صاحب حکیم بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں جب کوئی دھات کشتہ ہو جاتی ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے اب وہ نہیں رہتا کشتا جو کشتا مر گیا ہیرا مر گیا ارے جب کوئی سید کافر ہو جائے بات سمجھنا اسی مثال پر میں شرح کر رہا ہوں جب کوئی ہیرا کیا ہو جائے جب کوئی کافر سید کافر ہو جائے مرتد ہو جائے انگریز کے قانون کا نظام کا حمایتی اور مصطفیٰ کے نظام کا مخالف بن جائے ایسا کتا جو وہ بس جب ادھر حمایتی بنتا ہے تو ادھر مخالف ضرور ہو جاتا وہ سمجھو اب ہیرا کشتا ہو گیا یہ ہیرا رہا ہی نہیں یہ ہیرا ہاں وہ تو سمجھو نا سمجھ نہیں آئی صاحبزادگی کی لانت آ گئی امام زین اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ خبردار ہمیں صاحبزادہ نہیں سمجھنا اس وقت تک سمجھنا ہے جب تک دین پر چلے جب دین کے خلاف ہو جائے تو ہمارے ہماری نہیں ہمارے پیچھے نہیں چل رہے صاحبزادگی کی لانت یہود کی طرف سے آئی ہے کدھر آئی ہے کہاں سے یہود کی طرف سے اپنا یہ صاحبزادگی کا ہے توجہ رہا بنی اسرائیل جتنے گندے ہو گئے کافر ہو گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اس اس بات پر وہ اصرار کرتے ہیں اور آج تک وہ کتے قائم ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے پاک لوگ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم جس طرح گندے ہو گئے گندگی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گندے ہم نہیں ہو سکتے ہم اچھے ہی اچھے کیونکہ نبیوں کی اولاد ہے لہذا خدا ہمارا ہمارے اور خدا کے تعلق میں کوئی فرق نہیں آیا وہ رشتہ اسی طرح قائم ہے جس طرح کے ابراہیم خلیل اللہ کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا حضرت موسا علیہ السلام حضرت سلیمان پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جو بڑے اسرائیل کے انبیاء جو ہے نا وہ جس طرح ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح قائم تھا ہمارے صالحین جو آبا و اجداد تھے ان کے تعلق اور رشتے ناطے میں اللہ کے ساتھ جو تعلق اس میں فرق نہیں ہے اسی طرح ہم جتنے گندے بنتے جائیں گے جو بھی کر لینا ہمارے اس تعلق میں فرق ہے آج یہ نظریہ یہود کا ہے اور نصارہ کا ہے توجہ رکھنا اور یہود تو اس نظریے پر بہت زیادہ مضبوط ہے ہاں۔ اور یہود کی تعلیم اور یہود کے نظام کی وجہ سے یہ نظریہ ادھر منتقل ہو گیا ہے یس مسلح مسلح کے اندر منتقل ہو گیا اب یہ صاحبزادگی کا تصور ان میں پک گیا ہے پیر کا بیٹا ہو ہونا دجال ہو پھر زیرو فقیر وہ ہوتا ہے میں نے پچھلے جمعے بتا ہو سکتا ہے بات کی فقیر وہ ہوتا ہے بھائی بات سمجھنا تھا فقیر وہ ہوتا ہے جو کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ کرے بات سمجھنا لیکن سنو اپنے نفس کو اتنا ختم کر چکا ہو کہ کوئی کام دین کا ہو یا دنیا کا وہ اپنے نفس کے لیے نہ کرے اپنی خواہش کے لیے نہ کرے فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے سمجھ نہیں آئی دین کا کام تو دین کرا ہے اور دنیا کی بات کر رہا ہوں کپڑے پہنے تو اللہ کے لیے لہذا کپڑوں کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے فیشن نہیں اب فیشن کا لحاظ نہ رکھے سادگی کا رکھے کیونکہ اس نے دیکھنا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کپڑا ہے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جانا ہے آنا ہے سب کام اولاد ہے بیوی ہے جو بس اولاد ہے تو اس کو یہی کہے ہمیں میرے حضرت صاحب کی بلا کی بات کرتا ہوں آپ کے بڑے بیٹے کتنے مریض ہیں کتنے علیل ہیں چار پائی پر یعنی آپ جو ہے نا وہ صاحب شریر ہو چکے ہیں اتنا حالت ان کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ تھا حضرت صاحب مجھے فرمانے لگے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا بیماری میں ہے گناہ میں نہیں ہے کس میں ہے یار دکھاؤ تو صحیح یار اس طرح کا کوئی دکھاؤ تو صحیح ہم بھی ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یار ہم تو آؤ سب درویشوں کو ماننے والے ہیں کوئی ایسا درویش تو ہونا چاہیے نا اور جس دجال کا جو دجال خود بیمار ہو تو مرنے لگ جائے ہماری طرح ہوئی ہوئی اور پتہ نہیں لندن تک پہنچ جائے اور گناہوں کے اندر شام صبح رہتا ہے تو پرواہ نہیں ہے اولاد رہتی ہے تو پرواہ نہیں ہے فرنگیت یہودیت میں ڈوبا ہوا چل رہا تو پرواہ نہیں ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی مرو پیر کیسے بنا ہوا کیوں کر پیر بن سکتا ہے یار بتاؤ بدھو ہوں گے جو ایسے پیر بناتے ہیں نا وہ تو دجال ہے بزرگ لوگ فرمایا کرتے تھے خواجہ احمد مہروی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے پیر کے خلیفہ خواجہ شمس الدین سیالوی کے پیر بھائی آپ فرمایا کرتے تھے اور لالو جھوٹ دی فقیری نالو چوری ڈاکہ چنگا ہاں آم دیر میں رکھنا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ تمہاری حماقت اور جہالت ہوگی کہ اگر جھوٹے پیر آج کے جتنے صاحبزادگان ہیں جھوٹے پیر اور ثانی شرابی کا اگر تم گناہ برابر سمجھتے ہو تو تمہارے جیسا جیل کوئی نہیں ہوگا تمہارے جیسا احمد کوئی نہیں ہوگا ایک نے دنیا کو ایک ایک ہے دنیا میں دگا بازی کرتا ہے ایک دین کو تبدیل کر کے دین میں دگا بازی کرتا ہے تم دونوں کا مجرم دونوں کو مجرم سے برابر سمجھتے ہو میں کہتا ہوں پیروں کو ادارا چوری کر لو بغیرت چوری کر لو اگر نہیں تغاری اٹھا سکتے چوری کر لو غیرت ویسے تمہارے کھانے کے لیے تو پیچھے دربار والا بہت کچھ چھوڑ گیا ہے ہوتا ہے تمہارے تو فیکٹری سے بھی زیادہ آمدن ہوتی ہے وہ کھا لو کھاتے رہو مرتے رہو بس چلو مریدی پیری مریدی کا سلسلہ تو بند کرو اتنا ظلم تو نہ کرو امت پر اس کو غلط راستے پر ڈالتے ہو کیا مت کرو تمہاری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمائے گا تجھے کیسے بخشوں انہیں تو پتہ کتنوں کو گمراہ کر دیا تجھے تجھے بخش دوں ان کا کیا بنے گا جو تیری وجہ سے لاکھوں جہنم میں جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا تو سمجھ نہیں آ رہی تو دادی کی دادگی کی جو نہ کہاں گئی تعلیم کیونکہ تعلیم کا مطلب یہ میرے سامنے رسالہ پڑا ہوا ہے ضیاء آفتاب یہ جورفی طبقے کا ایک رسالہ ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کے اندر وضاحت ہے تعلیم کے متعلق اس نے جو خود تعلیم کا معنی بتایا نا تو آپ کو اس زمن میں بتا دیتا ہوں یہ تیسرا نقطہ جاوید انور یہ ضیاء آفتاب کو ماہنامہ ہے جاہل دنیا اتنے نہیں سمجھتی تعلیم کس کو کر مفتی ہے ہاں؟ نورو جیسے مفتی نہیں سمجھتی ضیاء آفاق اس کا نام ہے کیا نام ہے اگست دو ہزار بارہ کا مدیر ہے سجاد حیدر یہ فرنگی مطلب ہے مثال تو ویسے بھی فرنگی ہوتے ہیں یہ جو جمع نامے نکالتے ہیں ہوتے فرنگی ہیں یہ فرنگی فکر کو یہ پروان ہیں ہیں یہ جو ہے نا اس نے یہ جاوید انور ہے مضمون نگار اس نے گھر پر تعلیم گھر پر تعلیم ایک مضمون ہے اس کا شاہ صاحب یہ پڑھنے کے قابل ہے اس کے اندر میں صرف ایک حوالہ سناتا ہوں بعد میں گھر پر تعلیم یعنی سکولوں میں نہ بھیجو گھر میں بھیجو یہ ایک اور کتنا یورپ سے کھڑا ہو رہا ہے سکولوں میں نہ بھیجو سکولوں میں بے راہ بچے خراب ہوتے ہیں گھر میں رکھو اور گھر میں سکول بناؤ بس بولو بات اور باد کا باب ہاں کتے کے بچے اسلام کی ضد اور مخالفت میں ایک کھڈے سے نکلتے ہیں تو دوسرے کھڈے میں گر جاتے ہیں اس سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں گر جاتے ہیں لے کر کتے کے بچے اسلام کی طرف رجوع نہیں لائیں گے امریکہ میں کتنے لاکھ بچے سکول چھوڑ چکے ہیں اس نے لکھا ہے امریکہ میں پچیس لاکھ بچے گھریلو گھریلو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پچیس لاکھ سکول چھوڑ گئے ہیں کیوں جی سکولوں میں بدکار بناتے ہیں ماسٹر صاحب کیا بناتے ہیں ماسٹر پروفیسر کی کافی تعریف اس نے کی اور یہ بات بھی دیر میں رکھنا چلو میں اس کا خلاصہ بتا ہی دیتا ہوں جان ٹیلر گیٹو گیٹو ہے کہ گیٹو ہے کہ ہونا ہے گیٹو گیٹو واؤ اگے لکھی کری یار انگلش بھی لکھا ہے نیو یارک کا ایوارڈ یافتہ ٹیچر نیو یارک کون سے شہر ملک میں ہے اچھا الخلافہ خلافت ادھر بنے میں لین گئی یہ آخو بھی دار الحکومت انہوں نے اسلام کے سوا کسی کا نہیں ہو دار الخلافہ تو تمہارے پاکستان میں نہیں ہے تو ادھر کہتے ہو کیسے عجیب بات ہے بقول ہاں وہ اس کا قول سناتا ہوں لیکن تعلیم کا معنی سمجھو بھائی تعلیم کا معنی کس یہ جاوید انور جو بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے فرنگی آدمی ہے کہ نہیں ہے تیرا یہی تو تھا جس یہی تو ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں تیرا وجود تجلی ہے فرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر خیر وہ تعمیر بتا رہی ہے کہ راج کے کون سا راج ہے اور یہ تعمیر کیسی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں۔ تعلیم کا معنی یہ بتا رہا ہے بھائی ہم یہاں تعلیم کی تاریخ تعلیم کا مطلب تعلیم کی حقیقت تعلیم کا معنی بتا رہا ہے جب ایک نسل اپنی دوسری نسل کو اپنا عقیدہ اپنا دین اپنی روایات الہامی علوم اپنی تہذیب و تمدن اپنی تاریخ اپنی ثقافت اور زبان اپنے تاریخی ہیروز ہیروز جنہوں نے رابر کہنے اثر رابر کا سنگوں تاریخی ہیروز کے کارنامے کی حکایات منتقل کرتی ہے تو اس عمل کو تعلیم کہتے ہیں ہاں، قوم کی سمجھ تعلیم انگریزی الحمدللہ مسلمان بن رہے ہیں یا چپڑ کتو دیا پترا ہی چوتھ باندر گئی ہے دنیا اپنا مداریاں دے ہاتھ وہ اگوں باندر بن گئے نے جی میں چاہیے ہوں اب جب تعلیم انگریزی کہو گے تو اس کا پتا کیا مانا ہوگا یہی تعریف سامنے تو ایڈا گیا سمجھو انگریزی تعلیم کا مطلب کیا ہوگا کہ انگریز سمجھو بھائی انگریز کسی نسل میں یا اپنی نسل میں اپنا عقیدہ اپنا دین اپنی روایات الہامی علوم اپنی تہذیب و تمدن اپنی تاریخ اپنی ثقافت اور زبان اپنے تاریخی ہیروز کے کارنامے کی حکایات جب وہ منتقل کرتے ہیں دوسری قوم میں تو وہ انگریزی تعلیم ہوتی ہے اس کو حلال جائز کہنے والا کافر نہیں ہے تو اور کیا ہے میں تو حیران ہوں مفتی فقیر انگریزی فقیر اعظم نور نورو جو بصیر پور کا نور اللہ بصیر پوری ہے وہ کہتا ہے انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں اور میں نے کہا افسوس ہے کہ فقیر اعظم اور اتنا پتہ نہیں ہے کہ انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم میں کیا فرق ہے تو انگریزی تعلیم کو کہہ رہا ہے کوئی عیب نہیں ہاں ایسی بات ہے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے ہیں فقی و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی خیر اب اب تعلیم کا پتہ چل گیا تعلیم کس کو کہتے ہیں اس کو حضرت صاحب چھوٹے کیا آپ سمجھا رہے تھے آپ کو کہ ماسٹر آیا پاس کرنے کے لیے اور آپ گئے لیٹرین کا برش لے آئے فرمایا حضرت صاحب یہ سدھانت صاحب کہا یہ کیا حضرت صاحب یہ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں آپ نے فرمایا صاف کرو اس سے دانت صاف کرو جو دانت برش سے صاف کرتے ہو یا نہیں کیا کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر دانت صاف کرتے ہو تو یہ بھی برش ہے برش کے ساتھ دانت صاف کرتے رہتے ہو اس کو بھی استعمال کرو یہ بھی برش ہے اس نے کہا نہیں جی وہ یہ برش اور جگہ کا ہے وہ برش نام صرف ایک ہے تو آپ نے فرمایا لانتی یہی تو یہی ہمارا جواب ہے کہ تعلیم نام ایک ہے تعلیم فقط تعلیم لیکن یہ فرق کیوں نہیں کرتا کہ انگریزی تعلیم اور ہے اسلامی تعلیم اور ہے مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم ہے انگریزی نہیں ہے بلکہ اسلامی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اب کوئی بے وقوف خود یہ کہا کہ جی وہ دنیاوی تعلیم اس کو کہو وانتی ترین یہ شیطانی ہے دنیاوی تو اسلامی تعلیم میں ہے اسلام ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے جب ضابطہ حیات ہو تو کیسے ممکن ہے تو اس کے اندر دنیا کی زندگی کی تعلیم نہ ہو دنیا کی زندگی کے متعلق بتایا نہ جائے حضرت سیدنا فاروق فاروقۂ راشدین نے آدھی دنیا پر حکومتیں کی ہیں تو حکومت کرنا یہ ان کے نزدیک تو یہ خاص دنیا کا کام ہے تو یہ خاص دنیا کا کام صحابہ کرام نے کیسے کیا جو آج تک کسی سے نہیں ہو سکتا وہ انہوں نے کیا ہے ان سے دنیا چلتی نہیں مرتی ہے وہ ان سے دنیا چلتی تھی وہ دنیا کو چلانا جانتے تھے یہ دنیا کو مارنا جانا کہ نہیں چلانا تو ان لانتیوں کو آتا ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا چلا سکے یہ کتی کے بچے خود نہیں چل سکتے لوگوں کو کیا چلا کہ نہیں ہے چلتے ہیں تو الٹے چل جاتے ہیں ماں پر بھی چل جاتے ہیں بہن پر بھی چل جاتے ہیں ہر طرف چل جاتے ہیں بغیرت کے بچے اتنے بے وقوفوں کا یہ ہر ہر چیز پر چل جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ لوٹنا اور مارنا جانتے ہیں حکومت حکومت سکولی کو کیا پتا حکومت کیسے اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی وہ کہتے ہیں بادشاہی کے راز ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو عشق کے خدا کے اندر فنا ہو جاتے ہیں جب عشق الہی میں فنا ہو جاتے ہیں تو بادشاہی کے وہ گر اور وہ رات خدا ان کو سمجھاتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اور اسرار شہنشاہی کا میرے خیال میں یہ ایک اور معنی میرے ذہن میں اب آ رہا ہے کیونکہ آگے شہنشاہی ہے اور اسلام میں شہنشاہیت ہوتی نہیں ہے لہذا شہن شاہیت کے اثرات کی مطلب یہ جو فرعون شداد حامان جیسے یہ وانتی جو ہوتے ہیں شہنشاہ سعودیہ والے شہنشاہ برطانیہ والے شہنشاہ ملکہ وکٹوریا شہن شاہ شہنشاہ یہ جو شہن شاہیت والے ہوتے ہیں کتے یہ لوگوں کو اب مختلف ہیلے بہانے مکر فریب تجالی کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے شر اور فطرے کو سمجھ نہیں پاتے ہوتے جب اللہ کے عشق والے بندے آتے ہیں تو وہ حضرت صاحب کی طرح آ کر ان کے اثرار اور راز اور شہنشاہ ان شہنشاہیوں کے ہیلے اور مکر جو ہیں وہ سارے کھول کر رکھ دیتے ایک مانا یہ بھی اقبال کے شیر کا ہو سکتا ہے نہیں سمجھ آ رہی اقبال ہوتے تو ہے تو صحیح ہے تو صحیح اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سنتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے ولی کی روح جو ہے نا وہ روح کے آگے جا بھی نہیں خیر توجہ بھائی وہ آگے جناب یہ جو ہے نا جان ٹیلر گیٹو صاحب نیو یارک کا ایوارڈ یافتہ ٹیچر کوئی انگلش پڑھ لیتا ہے تم سے کوئی انگلش پڑھ سکتا ہے تو ادھر آئے یہ وہ کچھ کتابوں کا مصنف ہے ان کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا ہے علی صاحب علی یہ دو کتابیں اس کی ان کتابوں کا وہ مصنف ہے وہ جان ٹیلر توجہ پبلک اسکول توجہ اب اس کا بیان ہو رہا آگے جو لکھ رہا ہے اس کے متعلق تعارف کراتے ہوئے کہ وہ بہترین ٹیچر کا ایوارڈ رکھتے تھے استعفا دے کر اسکول سے نکل گئے اور بیان یہ دیا اس نے جان ٹیلر نے امریکہ کے نیو یارک پر آپ وہ مزید اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے جو آپ وہ مزید اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے جو دماغ کو برباد کر کے زندگیاں تباہ کر رہا ہے جان ٹیلر کتنا عرصہ چھبیس سال تک New York public board education کے ٹیچر رہے تین سال تک انہیں نیو یارک کے بہترین ٹیچر کا ایوارڈ ملتا رہا اور اسی سال جب وہ بہترین ٹیچر کا ایوارڈ رکھتے تھے استعفا دے کر اسکول سے نکل گئے اور بیان یہ دیا کہ اب وہ مزید اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے وہ جان ٹیلر کہ جو دماغ کو برباد کر کے زندگیاں تباہ کر رہا ہے یہ امریکہ کا ٹیچر ایوارڈ یافتہ امریکہ نے اس کو انعام دیا چھبیس سالہ ماسٹر ہے وہاں کا ٹیچر ہے اور اس کے توجہ بھائی اس کا اوپر بیان کا لکھا ہوا ہے پبلک اسکول بارہ سال کے جیل کی قید ہے پبلک اسکول بارہ سال کے جیل کی جس کا واحد نصاب بری آزاد کو پروان چڑھانا ہے بلا بہن نہیں مانے گا بلا بہن نہیں مانے گا بہن پیر نہیں مانے گا کیوں ہمارا اقبال ایک بات کر گیا وہ کہتا ہے اگر قبول کرے اگر قبول کرے تین مصطفیٰ انگریز سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام جب مجھے کل یہ حافظ طاہر صاحب اور علی جا صاحب نے یہ حوالہ سنایا نا میں نے فوراً برجستہ کہا میں نے کہا یار سنو وہ سارے انگریز سکول سے توبہ کر جائیں گے ہماری کو ہم نہیں کرے گی میں ایک بات بتاتا ہوں توجہ کرنا مثال دیتا ہوں بالکل مطابق جو کسی کو نشے پر لگا دیتا ہے نا اگر وہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ نشہ ہی نہیں چھوڑتا ہوتا ہے نا ایسے یہ لان قوم میں سوان بغیر تھی بہن چدکی کے نشے پر لگ چکی ان سے نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس بہن چود کو پتا تھا یہ نہ سمجھو کہ جان ٹیلر کیسو کو آج پتا چل رہا ہے نہیں ان بہن چوتوں نے پانچ سو سال پہلے جب یہ نصاب ترتیب دیا تھا جب یہ تعلیم بنائی تھی ان کے بیانات اس وقت کے بھی موجود ہیں تو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہی نصاب ضروری ہے اور آپ کو معلوم ہے جو مسلمان کو تباہ کرے گا وہ ہر انسان کو تباہ کرے گا ان کو پتا تھا کہ ہم بھی اس سے تباہ ہو جائیں گے لیکن ان بہن چودوں کو پتا تھا کہ ہم جب چھوڑنے پہ آئیں گے چھوڑ دیں گے ان کا تو بیڑا غرق کریں گے یہ بدو قوم تو لگ جائے نا ہمارے پیچھے ہے لگ جائے یہ نشے پر ہر بہن چو پیر نہیں مانتا وہ دیکھ لیں انگریز میں چھوڑ رہا جیسے امریکہ میں توجہ ایمان سے بات میں حوالہ دکھاتا ہوں دکھاتا کیوں تم لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لو امریکہ میں یہ جو کھاد ہے کیمیائی کھاد ہیں جن کو کہتے ہیں کیمیائی کھادیں یوریا ہے سونا ہے فلانی یہ جتنے کھاد ہیں یورپ میں ان کو چھوڑ چکے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں وہاں پرانا وہ گوبر کی جو کھاد ہوتی ہے وہ استعمال کرنا لگ کرنے لگ گئے کیوں وہ بہن چود ہماری دشمنی میں اتنے اندھے تھے کہ اپنے لیے انہوں نے پہلے یہ کام کیا آخر کسی کو دیکھو سگریٹ پر لگانا تھا انہوں نے تو سگریٹ انہوں نے پہلے خود پی ہے کہ نہیں ہے اور ساتھ لکھ رہے ہیں کیسے مرتے ہیں ہیں کینسر ہوتا ہے دل کے مریض بنتے ہیں سب کچھ پتا ہے پہلے دن سے پتا ہے لکھ رہے ہیں سب کچھ لیکن اتنا بہن چوک اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں کہ خود پہلے ایجاد کی خود پینا شروع کر دیا لکھ کر پی رہے ہیں کیوں کہ یار جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہمیں استاد ماننے والا بغیرت کیسے پیے گا جب ان کو لگا دیں گے پھر ہم چھوڑ لیں گے اب اب ایمان سے بتاؤ یہاں کا فدو جو ہے یہاں کا فدو جو ہے میں اور فدو کی بات کرتا ہوں یہاں پر شمون صاحب بھی بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا یہ تو عقل مند آدمی ہے دانا آدمی ہے خیر میں خودبو کی بات کرتا ہوں ان فدو سے کہو کہ سگریٹ چھوڑ دو چھوڑیں گے وہ کہیں گے میں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں میں ماں کو چھوڑ سکتا ہوں میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں مگر سگریٹ ایمان سے بتاؤ صاحب پتہ نہیں یہ تو خیر علیحدگی میں میں شمون صاحب سے کبھی پوچھوں گا جنہوں نے ابھی تک راز اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے مجھے یہ صحت کا راز بتا نہیں رہا ہے کہ سگریٹ نوشی میں صحت کا کون سا راز ہے یہ ابھی تک سینے میں رکھ رہے ہیں خیر یہ میں علیحدہ اگر یہ میرے دوست ہیں تو مجھے امید ہے یہ چھپائیں گے نہیں کمزور ہوں بیمار آدمی ہوں یار چلو میں بھی تگڑا بن جاؤں گا کیا خیال ہے ہاں خیر دانا آدمی ہے ان کو چھوڑو پود کی بات کرو تو جو سے وہ کہیں گے ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں مگر سگریٹ وہ یہاں تک بہانے بناتے ہیں شاہ جی کہ کیا کریں حضرت صاحب لیٹرین میں جب جاتے ہیں تو ہماری تو ٹچی نہیں نکلتی جب تک اوپر سے سگریٹ نہ آئے اوپر سے وزن سگریٹ کا پڑتا ہے تو نیچے سے ٹچی نکل جاتی ہے شاہ جی کے خلاف ایمان سے بتاؤ سگریٹ خوشی کر خشکی کرتی ہے یا طے کرتی ہے خشکی پیدا کرتی ہے تو سفرا اور خشکی جو پیدا کرتی ہے تو اس سے قبض ٹوٹنے کا کیا مانا ہوگا باہر پہ پیشاب آتا تھا اس پیشاب پہ بھی گل سن وہ پیشاب جڑا ہے نا وہ خود سگریٹ تو لگ گیا اس پی پی نے بندہ بندہ رہا وہی بھی سگریٹ فنا ہو گئی سی ہوں اسی نہیں ایمان سے اس قوم کا جتنا ماتم کرو شیعہ روتے ہیں لانتی امام حسین کو میں کہتا ہوں وہ بدو اپنے آپ کا ماتم کرو اور اس قوم کا کرو ایمان سے اپنے آپ کا ماتم کرو خود امام حسین کا ماتم اقبال کہتے ہیں ہم وہ مردے بنے ہوئے ہیں کہ جن پر رونے والی عورت بھی کوئی نہیں ہے ایسے عجیب مردے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ ایمان سے بتاؤ سگریٹ نوشی سے کتنا حوصل پیدا ہوتا ہے ہوٹ کتنا سرخ ہوتے ہیں بتاؤ ایسے ہوتا ہے جیسے گلاب کی پتیاں ہیں منہ سے کتنی خوشبو آتی ہے سگریٹ نوشی سے ایمان سے بتاؤ ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے اندر پیشاب کیا ہوا ہے کسی وجہ سے میں سگریٹ کو شیطان کی للی کہتا ہوں جو سگریٹ پیتے ہیں تو سب جو شیطان کی للی بڑا شوق میں رمضان مبارک کے آخری دن میں میں شمون صاحب کو توبہ تو نہیں کرواؤں گا لیکن انشاءاللہ شاء اللہ توبہ کے قریب پہنچا دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ رمضان کو سمجھ نہیں آئی بات کی بھائی وہ خدا کے بندے دشمن جب ہم نے دیکھا یار تم نے بھی دیکھا ہوگا دشمن جب دشمن کو کسی موزی اور مضر چیز پر اور کام پر لگانا ہوتا لگانا چاہتا ہے نا وہ پہلے خود شروع کر دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اس کو لگ گیا خود چھوڑ دیتا ہے میرا ایک دوست ہے اس کا بھائی ہمارا تقریب سنتا تھا وہ لائنوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا انہوں نے نشے پر لگا دیا پاؤڈر پر لگا دیا نعرے بھی مارتا ہے وہ ہمارے وہ کام نکلتا ہے میں نے اس کو کہا تھا یار اس جمعے پر لے آنا ہوا راجا تو ہو سکتا ہے اس لیکن نشئی آدمی جو ہے نا اس پہ دماغ پر اثر نہیں ہوتا ہے میں نے بہت آزمایا ایمان سے اسی وجہ سے میں رائبنٹ والوں کو انسان کا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ اسلام کے قاتل ہیں وجہ سے کہ لائنوں ادھر نشہ پھیلانا ہوتا ہے ان پھر تبلیغ کرتے ہیں پھیلاتے نشا نشا ان کے مرکز میں سر عام بکتا ہے کہ اخبارات میں آ جاتا ہے نوائے وقت اور جنگ میں اتنے بڑے مشہور اخباروں میں خبر لگ جاتی ہے کہ ریبنڈ کا اجتماع شروع نشائیوں اور آتائیوں کا ہجوم بھی شروع نشائیوں اور آتائیوں آتائی کہتے ہیں دینے والے یعنی ریبنڈ والے اور لینے والے جہاز نشائیوں اور اٹائیوں کا ہجوم شروع جار کے گناہ کار آنکھوں نے اخبار خود پڑھا تھا اخبارات میں جو بات آ جاتی ہے کیا وہ حکومتوں کو معلوم نہیں ہوتی اخبارات والے پہنچ گئے سی آئی ڈی والے نہیں پہنچ سکتے سٹال پہ ملا کتاب بیچ رہا ہے وہ اس کو پکڑ کر لے گئے اور لیکن یہ نشہ بیچنے والا جو ہے یہ نہیں جائے اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے بزرگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کن کے ہاتھ ہوتے ہیں جی بزرگوں کے ہاتھ تمام حکومت امریکہ برطانیہ تک تو ان کے پیچھے ہوتی ہیں ارے خدا کے بندے ایم پی ایم وزرا مشیر حضرات جو ہیں وہ ہوئے ہیں ان سمگلروں کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے وہ جناب ان کو روکے ہیں وہ تو خود کام کروانے والے سرکار ہوتے ہیں تو بزرگ اسی وجہ سے ان کے بستر چیک نہیں ہوتے شمون صاحب ہوتے ہیں بستر چیک ان کے بات نہیں سمجھ آ رہی کیسی عجیب بات ہے یار ادھر دماغ جیسی چیز ختم کرتے ہیں لانی دل دماغ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تبلیغ کریں لاکھ لانا تو ایسے لانتی فدو کے بچے ہیں جو دعا میں شریک ہوتے ہیں وہ لانتی ان کی دعا میں شریک وہی میں کہتا ہوں یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے دس بم اور بڑھ جاتے ہیں سو بم اور بڑھ جاتے ہیں ایمان سے بتاؤ دعا کے بعد بھر جاتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا اوے خدو وہ لانتی تمہاری خدا الٹی سنتا ہے تم کہا کرو یا اللہ اس کو فساد کا گہوارا بنا دے اس کو ملک پاکستان کو برباد کر دے یہ پھر ہو جائے گا بات سمجھ آ گئی تو بھائی بات یہ ہے کہ میں وہ بات ادھر سنی کہاں سے کہاں چلی گئی کہ وہ سنا رہا تھا اس کا بیان وہ چھوڑ چکے وہ کہتے اچھا لیکن ظلمات بعد اندھیرے اندھیرے ہیں ایک اندھیرے سے نکلتے ہیں فرنگی دوسرے میں گر جاتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں گر آپ اسکول کی تعلیم گھر میں دو وہ کہتے ہیں ماسٹر پروفیسر سکول کا ماحول انتہائی کتا ہوتا ہے یہ سارے زانی ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں ماسٹر پروفیسروں کی تعریف لکھ رہا ہے یہ ٹیچر کہتا ہے یہ لونڈے باز ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے دونوں راستے سے لڑکی لڑکے کو شروع رہتے ہیں ان کو سکھاتے بھی رہتے ہیں فلان لہذا گھر میں سکھاؤ گھر میں پڑھاؤ میں نے کہا کتی کا بچہ گھر میں کون آئے گا گھر میں کیا کرے گا کون پڑھائے گا ادھر بھی تو پھر وہی اب دو ہی صورتیں ہیں دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہی ماسٹر پروفیسر آئیں گے گھر میں یا ان کے پڑھے ہوئے آئیں گے یا وہی گھر والے ان کے پڑھے ہوں گے یا حضرت خود آئیں گے یا یہ ان سے پڑھ کر آئیں گے تو کتی کا بچہ اگر وہ آئیں تو پھر ہور سیانے آندنے ایک ایک چکر دوجا پیڈا موتریا ایک تے اونج لانتی لائن تھی باہر جدو آ جائے گا پھر بڈی کانگر جی پی ہونی ہے بہن چودہ بھی نہیں چکن لگا دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ یہ جائیں ادھر سیکھنے کے لیے تو یہ جب جائیں گے تو اسی ماحول میں تیار ہو کر کتی کا بچہ وہ آئیں گے تو پھر کیا بنیں گے وہی حالات وہی ماحول ان پر اثر انداز ہے وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کرنٹ جس کو لگا ہوا ہے یا تو پیچھے کرنٹ چھڑاؤ ورنہ جتنے اس کے ساتھ لگتے جائیں گے سارے بن جائے گی لائن کے نہیں ان کتوں کا کیا کریں وائے وائے یہ ہلکے کتے ہیں اسلام کی طرف نہیں آئیں گے ہاں؟ یہ جاوید والا تو ہاں، فرنگی کتے تمہیں اتنا سم اتنا نہیں ہے کی ہے ہاں؟ بارش آ رہی ہاتھ چکے بند ہو جائے شادی جی کی بلا ہاتھ چکے بند ہو جائے اور غریب بندے آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی خیر اس کو چھوڑو صاحبزادگی کا بتا رہا آپ صاحبزادگی کا تصور کہاں سے آیا کیونکہ تعلیم ان کی تو منتقل انہوں نے تعلیم کمانا ہی یہی تھا جو میں نے سنا دیا تو ان کے اندر جو لانت تھی جیسے کیسٹ سے کیسٹ حضرت صاحب سنا رہے تھے کہ پہلی کیسٹ کو ماسٹر کیسٹ کہتے ہیں باقی انگریز نے بھی سب سے پہلے جس کو پڑھایا اس کو ماسٹر اس نے کہا پھر آگے اس کی کاپیاں بنتی ہیں تو جو ان کا ماسٹر میں ہے وہ ادھر آ رہا ہے سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو صاحبزادگی کا یہ تصور لائن آ گیا مسلمانوں کے اندر سنو بات تو یہاں پر غوث زمان میاں شیر ربانی کیا فرماتے تھے آپ مکان شریف چلے گئے ارے بھائی میں ان کے بھائی کی اولاد کی یا کسی کی کسی پیر کی اولاد کی کیا بات کروں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دادا پیر کے آستانے پر جاتے ہیں خزینہ معرفت میں جو لکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں ادھر جب جاتے ہیں دادا پیر کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے دادا پیر کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے دادا پیر کی اولاد کا لحاظ نہیں کیا فقیر بنتا ہی تب اگر وہ خدا رسول کی بات لحاظ سے چھپا جائے تو فقیر کیا ہے منافع کرتا تو آپ تشریف لے گئے مکان شریف انڈیا میں صاحبزادہ بیٹھا ہوا گاؤں تکیا لگا کر آپ صرف آپ کو اس سے تکبر کی بو آئی آپ فرماتے ہیں او بیلیو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے بھائی من سے بتاؤ جس نے اپنے دادا پیر کی اولاد کا لحاظ نہیں کیا وہ آج اپنے کسی مرید کسی خلیفے کی اولاد کا لحاظ رکھتا یا اپنے بھائی کی اولاد کا لحاظ رکھتا وہ آج بھی یہی کہتے کہ اللہ بندہ بنائے صاحبزادہ اور کمال کیا انہوں نے انہوں نے کیا کیا صاحبزادے کو بندے سمجھو صاحبزادے کو بندے کے مقابلے میں رکھا اور بندے کی جگہ حالانکہ بندے کے مقابلے میں خدا بولا جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہتے ہیں وہ خدا ہے ہم اس کے بندے ہیں ہم بندے ہیں وہ خدا ہے خدا کے تقابل خدا اور بندے کا ہوتا ہے بندے اور صاحبزادے کا نہیں ہوتا آپ نے صاحبزادہ خدا کی جگہ پر رکھا یعنی آپ نے یہ اشارہ کیا کہ جو صاحبزادے بن جاتے ہیں نا یہ خدا بننے کے فکر میں ہوتے ہیں یہ خدا بن بیٹھتے ہیں یہ بندے نہیں رہتے اسی وجہ سے ان میں بندوں والی صفات نہیں ملتی ان میں آکڑ ہے ان میں شیطانیت ہے یہ حق کو سنتے نہیں حق کے دشمن بن جاتے ہیں دس نمبری بدماش کو حق کہنا آسان ہے آج کے صاحبزادے کو مشکل ہے تم اسی صاحبزادے کو کہو شہزادے کو تو تمہارا دربار والا سکول کو لانا سمجھتا تھا کفر سمجھتا تھا میاں شیر ربانی فرماتے تھے غیروں کی تعلیم آ گئی لوگ گستاخ بن گئے ہو بے ادب بن گئے ہو تعلیم صرف دین ہے علم صرف دین ہے وہی حاصل کرو غیروں کی اور کیا کرتے گولی مارتے اور جوڑ کا فرض بنتا تھا انہوں نے پورا کیا ہے اگر کوئی لالتی بنتا ہے تو یہ اگلوں کا عمل ہے میاں صاحب کا کیا کسور ہے میاں صاحب کسی داری منڈے کو اگلی صاحب میں نہیں آنے دیتے تھے کسی داری منڈے کسی مسافر کرنا دوبارہ نہیں کرتے تھے کسی پنچ شرط والے کی طاقت قبول نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی آج گنجے کو اپنا پیر بنا رکھا ہے اس نے تو جو اس کا کسور ہے میاں صاحب کا کیا ہے تو شرم آنی چاہیے ان کو کہ جو میاں صاحب کے مرید ہونے کی بجائے گنجے کے مریدوں کے مرید ہو چکے ہیں لانتی کیا خدا کو جواب دیں گے بدھوں کو اتنا پتہ نہیں ہے تمہاری سن لو میں کہتا ہوں جب میاں صاحب نے بندے کے مقابلے میں صاحبزادہ رکھ دیا بتا دیا کہ یہ صاحبزادے خدا بنے بیٹھے ہیں ان کے قریب مت جانا میاں صاحب بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو صاحبزادوں کے مرید ہوتے ہیں وہ میاں صاحب کے مخالف ہو گئے اب ایک طرف قیامت کے روز میاں صاحب ہوں گے ایک طرف صاحبزادہ ہو میاں صاحب کہیں یہ میرے خلاف تھا یا اللہ میں جس چیز سے روکتا تھا ان کے گھروں میں تھی سب کے لیے سب بات یا اللہ یہ مرید میرے خلاف یہ مرید جو تھے یہ سکولوں میں تھے سکول والے تھے میں اتنا دشمن اور مخالف تھا میں ان کو روکتا تھا میری کتابیں یہ پڑھتے بھی تھے چھاپتے بھی تھے سب کچھ یا اللہ میں نے اپنا فرض پورا کیا آج یہ میرے مخالف ہیں یا اللہ یہ میرے مخالف ہیں میں تیرے ساتھ ہوں ان کے ساتھ نہیں اب بتاؤ جب میاں صاحب وہاں پر مدعی بن جائے گا تو مریدوں کو کون چھڑائے گا ڈوبری مرچے اچھا مریض جب تاج تارے گورا پیر میں آپ فرما آپ ایک لڑکے کو اپنے اولاد میں سے کسی کو انگلش نہیں پڑھنے دیتے اور فرماتے ہیں غیر شرعی اسباب زندگی ہیں سائنس کے اور آگے اگر سجاد گان سارے وہ سکولوں میں چل پڑے اور یہودیت میں ڈوب گئے تو میرے پیر کا قصور ہے اس میں کیا انہوں نے اپنا فرد ادا کر دیا اب قیامت کے روز جو سجادے اور صاحبزادوں کے مرید ہوں گے قیامت کے روز ایک طرف پیر علی ہوں گے ایک طرف وہ ہوں گے وہ پیر علی کہیں گے یہ جہنوی ٹولہ ادھر جیل یا اللہ یہ جہنوی ٹولہ ہے یہ میرا مخالف ٹولہ ہے یہ تین دین کا مخالف ہے جس سے میں روکتا تھا جس کو غیر شریک کہتا تھا یہ وہ کام کرتے رہے اس کے اندر ڈوبے رہے یا اللہ ان کو دفے کر اب کیسی بات ہے جس کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر مدئی بن کر دفے کر رہے ہیں تو صاحبزادہ بچا ایک طرف صاحب مرید مرید کے ساتھ ہوگا صاحبزادہ اور مرید کے خلاف ہوگا دربار والا کتب بتاؤ کس کی مانی جائے گی بیڑا گرد کس کا ہوگا صاحبزادے والے کا صاحبزادے والے کا صاحبزادہ بھی نازک میں اور مریدین بھی کیا بنے گا بھائی بڑا بیڑا گرک ہو گیا بڑا کام خراب ہو گیا اصل ہاں؟ تو ایویں جنتی آپ نے سمجھ رکھا اگو سرکار کی کہتے ہیں پیر صاحب میں پہلا تینوں نال جنت دکھا دا بعد پچھلے نو کا گھبرا نہیں تو تو جنت وہی ہے خدا ہو جنت کا مالک بنا ہوا ہی ہے ہاں، جنت کا مالک ہم اس کو سمجھتے ہیں جو مہر علی ہے جو شیر ربانی ہے اس کو سمجھتے ہم جنت لیں سمجھ نہیں آئے اسلام میں صاحبزادگی کا کوئی تصور نہیں نفس خوشی کی نفس مارا مجاہدہ کیا ریاضت کی چلے کاٹے اللہ کے کامل ولی کی نظر پڑی دنیا چھوڑی تاکہ جاگتے رہے روتے رہے عبادتیں کرتے رہے ایسے کام کیے جا کر پیر بنے لاکھ لانات پڑ گئی اس قوم پر جس نے ان لائنوں کو بری پیر بنا لیا جن کا یہ حال ہے کہ ان کاموں میں سے ایک کام اس نے نہیں کیا صرف جنم لیا ولی کے گھر میں تو یہ پیر بن بیٹھا کیوں کیسے بنا یہ تو وہی یہودیت والی ریت لانتی ارے دجال تو تو نفس مار اسی طرح چلے کر اسی طرح مجازے کر دنیا چھوڑ تارے کو دنیا بن زاہد بن تو دنیا کا کتا ہے لندن کا کتا ہے امریکہ کا کتا ہے تو الیکشن میں ہے کبھی حکومت تیرے اوپر انگریزی حکومتوں کے احکام چلتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس پر صرف خدا کے احکام چلتے ہیں کسی وجہ سے سلطان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرماتے ہیں کدی نہ واسل ہوں بہو جڑے نوکر نے سرکاری ہو وہ اللہ کا ولی آئے تمہیں حیا نہیں آتی اللہ کے ولی کی بات نہیں مانتے سلطان بہو ولی ہے کہ نہیں ہے انہوں نے فرمایا جو سرکاری نوکر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا یہ بات سلطان بہو فرما رہے ہیں کبھی نہ واسل ہوتے باہو نوکر نے سرکاری ہو مطلب ہے اللہ تک پہنچنے والا یعنی اللہ والا نہیں بن سکتا کیوں کہ اللہ والا تو اس وقت بنے جب صرف اللہ کی مانے وہ تو لانتی پتہ نہیں کس کس کی منواتے ہیں سمجھ نہیں بات کی آ رہی کیسے بھائی اسی وجہ سے پنجاب کے پنجاب کے پیرزادوں کے نام اقبال کا پیغام پنجاب کے پیرزادوں کے نام ایک نظم ہے اقبال کی اس کے اندر انہوں نے کہا یہ پنجاب کے زادے صاحبزادے جتنے ہیں ان کو ولایت کا دروازہ بند ہے ان کو نہیں مل سکتا اقبال کہتا میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر میں مجدد الفسانی کے دربار پر حاضر ہوا میں نے عرض عرض کی یہ میں نے کیا تھا مجھ کو فخر آنکھیں میری بینا ہے میں لیکن نہیں بیدار میں نے عرض کی دربار مجدد پر کہ حضور مجھے بھی فخر تھا ہو یعنی آپ پنجاب کے کا پیر زادہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اور پنجاب کے پیر زادے کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی طرف سے مجدد پاک کے دربار میں کہہ رہے ہیں یعنی پنجاب کا پیر زادہ صاحبزادہ دربار مجدد میں یہ کہہ رہا ہے کیا کہ حضور کی عرض یہ میں نے کیا تھا مجھ کو فخر مجھے فقیر ہو درویشی اتہ ہو تو فرمایا یہ صدا دربار مجدد سے حضور الف الفسانی شیخ احمد سرحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مزار اقور انوار سے آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند اسی وجہ سے آج کے آج کے فقیر کامل حضرت صاحب کسی کے صاحبزادے نہیں ہیں جٹ جٹ کے بیٹے ہیں جٹ کا بیٹے ہیں بالکل سیدھے سادھے جٹ کے ان پڑھ کے بیٹے نہ کوئی پیر صاحب نہ خوش ہمارے نانا جی قبلہ خوش حضرت صاحب وہاں سے کسی دربار سے آج یہ دولت رکھنے والا کوئی نہیں نکلا آئے یہ سدا سلسلہ ہوا بند جب صاحب سے آواز آئی اقبال ان پیروں کو کہہ دے صاحبزادوں کو درویشی فقیری کے سلسلے بند ہو گئے ہیں حضور کیوں اور میرا وجہ یہ ہے کہ فقیر اس وقت بنتا ہے جس وقت اپنی عزت خدا رسول کے دین کے پیچھے ختم کر دیتا ہے جس کو اپنی عزت مطلوب نہیں ہوتی خدا رسول کے دین کی عزت مطلوب ہوتی ہے بس امام حسین کی طرح اپنی عزت خاک میں ملا دیتا ہے پھر جا کر فقیر بنتا ہے فرمایا ان لائنوں سجادوں صاحبزادوں کو اپنی عزت اور اپنے جناب کی جداحت کی فکر ہے اسی وجہ سے یہ انگریزی ملازم اور نوکر بننے کے چکر میں ہے کسی کتے کو دیکھو تو ڈی ایس پی بن رہا ہے کوئی ایس پی بن رہا ہے کوئی نازم بن رہا ہے کوئی ایم پی اے بن رہا ہے کوئی ایم ایل اے یہ انگریزی کتے محل ایک اپنا سجا کر اپنے وقار ان لائنوں کے اندر اور شیطانوں کے اندر بنانا چاہتے ہیں جن کو اپنے نفس اور شیطانیت کا خیال ہو وہ رب کے قریب نہیں جا سکتا وہ رب کا ولی نہیں بن سکتا اس وجہ سے اقبال جان لینوں کو پیغام سنا دے کہ جتنے بچے ہو تم سب کا چار ہو تم میں سے کوئی فقیر نہیں ہو سکتا اب فخر ملے گا اللہ کی بارگاہ سے تو اسی مرد کو ملے گا جو امام حسین اور حضرت صاحب کی طرح اپنی عزت میں ملا کر ہمیشہ دین خدا کی عزت بنانے میں ہمیشہ سمجھ نہیں آئی رو مریدی نو رو پیری نو قسم خدا دی اس مرد خدا نو دعا دے دعا کی دینی اس مرد خدا تو دعا لے آپ کی دعا دینی جنہوں نے اس مالک کی نظر کراؤ گے وہ خرابی آن کے قسم خدا دی اسلام کو زندہ کر دی شرم نہیں آتی اقبال اقبال کرتے ہیں ملا ان کے شیر پڑھتے ہیں نہ ہو نظر میری ناک کاتے ہیں پنجاب کے پیر زادوں کے نام یہ اقبال کا پیغام ہے اوپر نظم پر لکھا ہوا ہے پنجاب کے تم تو پیر دادوں کو مرید ہو تو یہ پیغام تو میرے شامل ہو رہا کہہ رہا تمہیں شرم کرو کن دجالوں کے مرید ہو تم جن پر فقر حرام ہے جن کو فقر کی بو نہیں آ سکتی تو مریض بن سے پوچھو ہاں وہی ہے اقبال اسی وجہ سے کہتا ہے وہ کہتا ہے یہی شیخ حرم ہے یہی یہ جو صاحب زیادہ ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے میں بو درو تلتے ہوئے سو چادر گنیم کہ درویش شاہ علی باس نو گدڑی نو حضرت ابو ذر غفاری حضور کے صحابی ہوئے ہیں درویش صحابی صحابہ صحابہ دارے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی گدڑی کے ہوئے دلق بھی گدڑی کو کہتے ہیں جنیم فارسی میں کہتے ہیں دلق عربی میں کہتے ہیں نل کے ویس حضرت ویس فرنی کی گدڑی درویشانہ لباس مل جائے راکی یہ بیچ کر کہہ رہے ہیں ایمان سے بتاؤ وہی سجادہ وہی مسلح جو باپ کی طرف سے ملا دادے کی طرف سے ملا پردادے کی طرف سے ملا نانے کی طرف سے ملا وہ یہ اس سے صرف کھانے پینے کا کام لے رہے ہیں لانتی یہ اس کو بیچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ ویسے یہ ویسے کرنی کی گدڑی سمجھو یا غفاری کی گدڑی سمجھو چادر ہے کیسی بات اقبال نے کی کہ سیدہ خاتون جنت کی عزت کی چادر بیچ کر کھانے والے یہی ہے جب اپنی بہو بیٹی کی عزت بیچ لی ہو سید بنے ہوئے ہیں گیلن کی طرح جیسے گیلن تھا اور اپنی بہو بیٹی کو کافروں میں کافروں میں زنا کے لیے پیش کرتے ہیں ہر جگہ پر پیش کرتے ہیں تو کیوں نہ کہے اقبال یہی یہی شہر ہے جو چھڑا کر بیچ کھاتا ہے میں بو بوظرو ڈر کے ہوئے سو چادر بہارا سمجھ نہیں آئی اب اگلی تیسری بات تھی بھائی نیکی کے اندر تمہاری نا نہیں کروں گا یہاں پر ایک بات رہ جاتی اب سوال اٹھتا ہے اور گمراہ پیر لانتی جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سوال کہ جی حافظ شرازی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا توجہ بابا دارنگی کن گرد تیرے مغاں گوئل کسانت بے خبر نہ بول ذرا رسم منزل ہاں کہ اگر تمہیں پیرے موغ کامل شیخ کہہ دے کامل پیر کہہ دے کہ شراب نے مسلح تر کر کے نماز پڑھو پر تو پڑھ لے جسارت بے خبر نہ ہوا کیونکہ وہ واصل ہے راستے شریعت پر چل کر توڑ پہنچا ہوا ہے اللہ تعالی کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی ہے اب وہ یہ سارے رسم جانتا ہے اگر تمہیں کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی راز ہے اب بات سمجھنا وہ سوال کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ تو شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں اور شراج شیخ عراقی فرما رہے ہیں حافظ شاید شرازی فرما رہے ہیں حافظ شرازی کہ شراب میں مسلح تو شراب میں مسلح ہو تو پلیت جائے گا اس پر نماز پڑھنا یہ تو خلاف شرا ہے پھر خلاف شرا اگر کامل کا ہے تو ارے بھائی ان کی تمثیل مقصود ہے یہاں پر بات پڑھنا آسان ہوتا ہے سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کا مقصود ایسے تمثیل ہے کہ اگر بظاہر شریعت کے خلاف کوئی کام تمہیں نظر آ رہا ہے تمہیں شیخ کہتا ہے کامل یہ کام کر لے جب کامل ہے انہوں نے شرط لگائی یہ سجا دے پیر دادے کی بات نہیں تھی انہوں نے پیر مغا جو نفس ختم کر کے تمام خواہشات ختم کر کے ہٹا کے اتنا بے نفس ہو جائے کہ لوگوں کی بہو بیٹی کی عزت کے لیے ایسے تڑپے جیسے اپنی بہو بیٹی کے لیے تڑپ حضرت صاحب کی طرف اتنا بے نفس ہو جائے کہ کھانا پینا بھی اپنے لیے نہ رہے خوش ہو تو ہاں، نہ کھانے میں خوش ہو الٹا کھا کر خوش نہ ہو نہ کھانے میں خوش ہو فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جاتی ہے ایسا پیر کامل جب کہے کوئی کام تمہیں شرح کے خلاف لگے وہ حقیقت میں شرح کے خلاف نہیں ہوگا صرف تمہاری سمجھ کا قصور ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے کر لے یہ ناممکن ہے کہ شریعت کے خلاف کام ہو حقیقت میں بھی شرط کے شریعت کے خلاف کام ہو پھر کامل کامل وہ وہ نہیں ہے پھر نائب رسول کہاں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا بزرگوں نے اپنی کتابوں میں حدیث نقل کی خصوصاً سلطان باورتی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیکھو ہوا میں اڑتا آ رہا ہے پانی پر چلتا آ رہا ہے میری سنت کے خلاف ہے جوتے مارو اس پر آج تک تم نے دیکھا ہے بھائی سچی بتاؤ وہ ہماری خود قوم کی کہتی ہے وہ فلانے دم کی تھے بندہ ٹھیک ہو گیا وہ بلی تھے پکا ہوئے ہوئے جا فدوا ساڈے اڈے دے اتنے تھے سندر اڈے دے وہ بیٹھا سکھ دوائی دینا کئی بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہوں سکھ کے چتے چمنا شروع کر دئیے بولو ہاں جو بن گئی اتنا پتا نہیں کہ جب کے ان سب دعا کر کے آتے ہیں کئی کام ان کے بھی خدا کر دیتا ہے ان لانسیوں کو گمراہ رکھنے کے لیے کسی چکر میں رہیں اور دو میں جائیں تم ان چیزوں کو تم نشان سمجھتے ہو نشانی ولایت کی اتنے اللہ نے بلی کی ایک نشانی بتائی اللہ فرمایا ایمان اور پرہیزگاری جس کے اندر ہے وہ ولی ہے چاہے کبھی کرامت نہ دکھائے یہ تکوینک تکوینی کام جو ہے تو کئی تجار بھی کرے گا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے استدراج ہوتا ہے معاونت ہوتی ہے خلاف عادت کام نبی سے ہو تو معاوضہ ہوتا ہے شاہ اور شالح سے ہو تو کرامت بنتا ہے ہاں مومن ہو معاونت بنتا ہے فاسق فاجر سے استدراج ہوتا ہے ہو جاتا ہے یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں بات کیا رہی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے مجھے ایک حجرے کے پیروں کے متعلق کہنے لگا حجرے کا پیر جو ہے وہ اجی ادھر آئے جلال پور بتیاں کی بات ہے وہ پر ڈال نہیں بیٹھے وہ نہ من سنائی گا اگر جی اتنے آئے پیر شکار کھیل رہا سی اگو ایک بندہ آیا شکار نہیں کھیل رہا نہیں انہیں آخیا مر جائے گا اٹھان دن تک مر گیا میں کہا جی یہ کسی نو سناؤ جی میں الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی روشنی کچھ رکھتا ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ فاسق فاجر بندہ ایسا کام اگر وہ بات کرے اور اس سے اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کو استدراج کہتے ہیں من لا استدراج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسا ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے و فجور میں پک جائے وہ سمجھے میں تو اللہ کا با مقبول بندہ ہوں جو بات نکالتا ہوں تو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر میں رکھ کر جاننے میں ڈالنا چاہتا ہے اور خدا را اپنی شریعت کو سمجھو خدا را اپنی شریعت کو سمجھو ان دجالوں کو پہچان لو گے جو مرضی کیتی جائے جی جو مرضی حضرت صاحب کیتی جائے حضرت صاحب ہوں اتنے پیر کی کرتے ہیں وہ جی ٹپا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کڑی جائے ٹپا لگ جائے ایک چپڑ چھوٹ گنگا صاحب بچے پیر اتنے گونگا سا بڑ جا لے کے چپا لگ جا کشمی تین کہنا میں خود گجرے کے بندے تو تین گل سنا سکنا کی آخنا آخر سے ہوا میں چکھ لے لکھ دی لانت رہے گی یعنی مریض ہے ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਲਾਇਕ ਆਇਆ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ بندہ بھی لیا سی پیرا تو تو ٹائم لے دے لکھ پابے آخری میری گنڈ مار پیر آیا خدا دی بڑی دور پہنچ گئی بہت دور چلی گئی اللہ میری بہرحال ایسے لانتی ترین مرتدین ہوتے ہیں حضور امت ہی نہیں ہوتی میں تو اتنا طرح تو بھائی نیکی معروف کے اندر تو ہاں وہ بات مسئلہ حضرت شاہ نقش بند بہاؤدین نقش بندی رضی اللہ نقش بند رضی اللہ تعالیٰ نقش بندی نہیں خود بہاؤدین نقش بند نقش بندی ان سے بنتے ہیں تو نقش بندی کہتے ہیں نقش بندی ان سے سلسلہ ان سے چلا جامع و کرامات الاولیاء کے اندر شیخ یوسف اسماعیل نبانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا مرید تھا آپ نے سفر پہ جانا تھا مریدوں سے کہا کوئی ہے میرے ساتھ جائے جو میں کہوں گا اس کو کرنا پڑے گا مرید نے عرض کی میں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جو کہوں گا کرنا پڑے گا آگے سبحان اللہ مرید کتنا مضبوط تھے شریعت مطالعہ کہ کتنا پابند سے عرض کرتے حضور خلاف شرح کچھ نہ کہنا اس کے علاوہ جو کہیں گے مانوں گا اتنے پیر کبھی تو ہی مار ہو میں سڈے علاقے ات شریف شریف سڈے علاقے اتنے پیر ہے بکر والی سرکار اس کے پاس کوئی تعویذ لینے جائے تو وہ کہتا ہے پہلے میرے ساتھ برائی کر جو گندا پانی نکلے گا اس کے ساتھ تعویذ لکھنا پڑے گا رحیم یار خان کا مفتی عبد المجید شہیدی ہے وہ اس پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے گیا اللہ میری تو خیر تو شاہ نقش بند کے مرید نے عرض کی حضور خلاف شرح کوئی کام نہ کہنا فرما برداری کروں گا فرمایا نہیں اب امتحان تھا کہ کیا مجھے یہ سمجھتے میرے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارا پیر خلاف شرح میں کیا گا پھر میں پیر کہہ ہوں امتحان لینا چاہتے اب آپ نے جب فرمایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور چلو مانتا ہوں جو آپ کہیں گے مانوں گا آپ نے فرمایا میں جس طرح کا حکم کروں تجھے ماننا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک چلے گئے رات پڑ گئی کسی شہر میں آپ نے قیام فرمایا اسی مرید سے فرمایا یہ سات گھر ہے اس کے اندر کونے میں سونا پڑا ہوا اٹھا لاؤ اس نے کہا مر گیا تھا پیر صاحب نے وہی کر دکھائی ایک خلاف شرا دوسرا حقوق لے چوری کروا رہا ہے معافی بھی نہیں ہے اس کی کیا کروں گا لیکن معاہدہ ہوا تھا جو کہوں گا کرنا پڑے گا چلے گئے سونا اٹھا کر حضرت کو لا دیا کہ حضرت حضرت صبح ہوگی نا آپ نے فرمایا یہ سونا اٹھاؤ اور اسی کونے میں رکھا ہو اس نے کہا حضور یہ کیا تو پھر آپ نے کس لیے اٹھوایا تھا آپ نے فرمایا یار ہم اس گھر کے ہم سائے بنے میں نے اپنی باطنی نگاہ سے خدا داد خدا کی دی ہوئی نظر سے دیکھ لیا اس گھر میں رات چور آنا تھا اس نے سونے کو اٹھانا تھا میں نے سوچا یار ہم ہم سائے بھی بنے پھر اس کے گھر کی چوری ہو جائے تو پھر تو ہم نے ہم سائے کا حق نہ ادا کیا اب میں نے مال اس کا محفوظ کر دیا تم جاؤ صبح ہو گئی ہے وہاں پر چھوڑو ابھی مان سے بتاؤ بظاہر جب تک راز نہیں کھلا تھا تو مرید کی نگاہ میں یہ شراب میں مسلح تر ہو گیا تھا جب رات کھل گیا تو یہ شراب میں مسلح نہیں تھا یہ آب زمزم میں تھا میں تھا مطلب میں سجا درنگی کن گرد مغاں گویت تالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزلہ اے بدو کو کیا معلوم بزرگ کیا فرماتے ہیں بزرگ کے کلام کی کلام کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے بزرگ سمجھاتے ہیں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں بزرگوں کے کلام کو بزرگ سمجھاتے ہیں کیا کہا ہے میں نے اگر مجھے حضرت نہ ملتے بزرگ تو میں نہ سمجھ سکتا میرے ہاں مجھے پڑھانے والوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہے کسی وجہ سے جو مجھے پڑھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایسی باتیں اس کو نہیں پڑھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی سمجھ بات کیا تو میں پھر کہتا ہوں کہ حضرت یہ وہاں سے آئی ہیں جہاں حضرت کے خواب و خیال بھی نہیں پہنچتے یہ شہری اور سفر ہی اور عشق کے مدرسے تو طلبان ہیں عشق کے مدرسے نے جڑے ایک اللہ سمجھ دے وہ سمجھ نہیں آئی تو معروف میں حضرت صاحب ہمارے فرماتے ہیں توجہ جب بیت لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیت کے بعد آپ فرماتے ہیں بھائی معروف کے اندر یعنی شریعت کی بات نہیں کر تمہارے پیر تم سے کٹا مانگے بچہ مانگے پیسے مانگے مت دو پیر کے لیے جائز نہیں ہے مرید سے مانگنا مرید کے لیے جائز ہے پیر سے مانگنا کہتے جی بھائی میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں پیر کے لیے ناجائز ہے مرید سے مانگے مرید کو حق پہنچتا ہے وہ پیر سے مانگے فدو کام پہ بھی سمجھ دیے پیر صاحب آ گئے سرکار کٹے تے نظر رکھی تے تے تے تے آندے نے جے جیوندا چاہیدا ہی مینوں دے دے نہیں فقیر دی نظر لگ گئی ہے میں کنجر پیرا کدی نظر مرید تار چڑی تھی ہن کٹا بھی ڈوب سکدا ہے سکتا وہ جوری چوک جوڑا چکیا اگو خدا پنا دے وے ایک پیر کی نسل وسن جو لگی تو چھتی چھتی صاحبزادے بن گئے ہر سال پورا ایک پیر صاحبزادہ ایک صاحبزادہ کٹا لے کے جانا ہے مہینے تو بعد دعا ٹک وہ آدھا کٹی ستری خرید کٹا بھی گیا تے دوجا کٹی لے گیا تیجا ہوں تے ماشاء اللہ نظر نیاز حسین دی تے کئی لان تیج کٹا لے گئے کٹی لے گئے بچہ لے گئے بچی لے گئے تے کئی ایڈے بھی بختا والے صاحبزادے ہوندے نے مریدنی نال لے جاندے نے وہ پھر ڈورو مرید میں تیرے تو اپنا راہ پر تحادی لینا چاہتا سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو مانگو تین خراب دے گا کیا تیرا پیر سمجھ لگی لیکن اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو اللہ دی پناہ لے کے سارا کچھ دلوں رب رجوع کر کے ہے نا کہ یا اللہ میں جویں دا کمینہ یا اللہ ایویں دا پیر لبا دے اس مڑ واقعی رات نو مڑ سدیا اسلام والا پیر آ جاسی سمجھ نہیں آئی نے کا نائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیر اے پیر پیر ملنے کا اور پیر کے تلاش کرنے کا یہ طریقہ مصنوعی رومی میں مولانا روم سے سمجھایا جو میں عرض کر رہا ہوں ہر طرف سے پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ پڑ گڑ مرغلا کر یا اللہ مجھے مرشد ملا اپنا راستہ دکھانے والا ملا یا اللہ میں دل سے تجھے مانگتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں پھر دیکھے بلاتا ہے تو نیکی کے اندر معروف کے اندر لہذا نظرانہ مانگنے کے اندر کرو نہ فرمان گائے کو پیڑ نظرانہ مانگ رہا ہے ہاں ایک اور بات یہ کہہ سکتے ہیں بعض اوقات کیونکہ یہ دنیاوی عوارضات جو ہیں جسمانی وہ اولمدیا اور اولیا کو بھی لاحق ہوتے ہیں ادھار مانگ سکتا ہے پیر ادھار مانگ سکتا ہے یا مرید مجھے ضرورت ہے ادھار دے دے فلاں تاریخ کو ادا کروں گا پھر تاریخ سے پہلے دے تاریخ اوپر نہ ہونی چاہیے اگر ہے وہ ہو رہی ہے تو پہلے اس کو بتا دے کہ بھائی بات یہ ہے مہربانی ذرا غلطی ہو گئی ہے میں معذرت کرتا ہوں میں دے دوں گا سمجھ نہیں آ رہی ادھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے تھے ادھار مانگ لیتے تھے ادھار اور بات ہے لیکن یہ کچا دے دے وہ اچھا دے دے وہ اچھی دے دے آئے بیٹھے ہیں دے گے تو آئیں گے نہیں تو بیڑا گھر کر کے جہاں گے اور سنو پیر اگر ہوگا تو کشمیر کہتا ہوں مجھے نہیں کہے گا میں آ رہا ہوں مرغا پکا دو میرے حضرت صاحب جاتے ہیں نا وہ فرمانے نے یار دہی دہی ہو ہوگی گنڈے پے ہو گنڈے لیا میں کھا لیا دو دو راتوں دیا پرانیاں روٹیاں یار حقیقت حقیقت حقیقت بولتی ہے بس میرے خیال میں یہ آج کی باتیں اور گزشتہ جمعے کی باتیں اگر یہ دونوں ملا لی جائیں تو انشاءاللہ یہ تجال بھی جو ہے نا ان کا فریب سارا خطا